وداعيا إلى الله بإذنه وصراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد میرا محترم بھائی اور دوستوں اور بہنوں زمین آسمان کا بنانے والا اور انسان کا بنانے والا اللہ ساری دنیا کے انسانوں سے مرد و عورتوں سے چند سوال قرآن میں کرتا ہے اس میں سے کچھ میرے کبھی اچانک یہاں بیٹھ کے ذہن میں آئے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بات تو بتاؤ ہم خود کو میں غیر اچھے تم خود بخود پیدا ہو رہے تمہارا بنانے والا کوئی نہیں اگر اس بات کو ثابت کرو تو جو مرضی کرو تو کوئی چیک بیلنس کوئی نہیں تمہارا جب بنانے والے ہی کوئی نہیں ہے تو جو مرضی ہم الخالقون یا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے یا تم اتفاقاً بن گئے ہو تو ان دونوں شکلوں میں تم پر کوئی پابندی نہیں آزاد جو جو مرضی کرو لیکن پھر تمہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم خود خود بنے یا ہم نے اپنے آپ کو بنایا اور ان دونوں چیزوں کو نہ انسانی عقل مانتی ہے نہ فطرت مانتی ہے نہ علم کائنات مانتا ہے کہ ہم خود بخود بن گئے ایک نظریہ رہا تھا کہ یہ کائنات خود بخود بنی جب شروع شروع میں سائنس نے آنکھیں کھولی اٹھارہویں صدی میں تو ایک دم اللہ کے انکار کی طرف لوگ چلے لیکن آج ان کا علم ان کو اس مقام پر لے آیا کہ اس کائنات کو بنانے والے کے بغیر تصور کرنا ناممکن ہے کوئی بنانے والا ہے جنہیں پتا ہے وہ بتاتے نہیں وہ خود کراؤن ادھر کرو میں وہ جنہیں پتا ہے وہ کراؤن بنانے کے چکر میں جو ڈھونڈ رہے ہیں کائنات کے سارے راز تو کوئی نہیں ڈھونڈ سکتا نہ ہی یہ ممکن ہے پچاس ساٹھ ستر سو ہزار دو ہزار دس ہزار سال کی زندگی میں ناممکن ہے اس لیے کہ ہم کائنات کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہیں اور ایک جز اپنے کل کو نہیں دیکھ سکتا جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ نو مہینے رہتا ہے وہ نوے سال بھی ماں کے پیٹ میں رہے تو ماں کو جان نہیں سکتا کیونکہ وہ اس سے چھوٹا سا حصہ ہے ہم اس ساری کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے ہم اس میں ساٹھ سال رہیں یا ساٹھ ہزار سال رہیں ہم اس کائنات کے حقائق تک جا نہیں سکتے لیکن آج کے انسان نے خاص طور پر مغربی قوموں نے بہت کچھ ڈھونڈ لیا لیکن بنانے والے کو نہیں ڈھونڈ سکے کوئی نیچر کہہ کے اٹک گیا کوئی خود بخود کہہ کے اٹک گیا کہ بنانے والا آسمان کی بلندی زمین کی پستی چاند تاروں کی گردش سورج کی تپش چاند کا گھٹنا اور بڑھنا رات کا اندھیرا دن کا اجالا برسات کی برکھا سردیوں کی برف درختوں کے پھول پھولوں میں رنگ رنگ میں خوشبو اور ڈالیوں کے خوش خوشوں میں گوشے گوشوں میں پھل پھلوں میں ذائقے ذائقوں میں مختلف قسم کے ذائقے اور تھنوں میں دودھ دودھ میں مکھن مکھن میں گھی دودھ میں دہی دودھ میں پنیر دودھ میں برفی دودھ میں پیڑے ہی کیسے ہے جنہیں پتا ہے ان کی دماغوں پہ کراؤ چھایا ہوا ہے وہ جو ڈھونڈ رہے ہیں وہ صرف کائنات کو ڈھونڈ رہے ہیں آگے ان کی عقلیں بند ہیں کہ ہے کون کہ یہ تو کامن سینس کی توہین ہے کہ یوں کہا جائے کہ کوئی چیز خود بخود بن گئی یہ گلاس خود بن گیا جب اتنا سا گلاس خود نہیں بنتا تو یہ پھیلے ہوئے بر اعظم اور یہ ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے اور یہ موجیں مارتے ہوئے دریا اور یہ ابلتے ہوئے چشمے اور یہ گرتی ہوئی آبشاریں اور یہ مسکراتے ہوئے پھول اور یہ برستی ہوئی بارش اور یہ گرجتے ہوئے بادل اور یہ چمکتی ہوئی بجلیاں اور یہ بدلتے ہوئے موسم اور یہ کھلا آسمان اور چمکتے ہوئے تارے مسکراتا ہوا چاند اور آگ برساتا ہوا سورج شوق چھا جانے والی رات اور اجالا کر دینے والا دن یہ خود بخود ہو رہا ہے اپنے آپ ہو رہا ہے ہمارے شاعر علامہ اقبال نے کہا تھا هیچ چیز خود بخود چیز نشد هیچ آن خنجر تیغه نشد هیچ حلوائی نشد استاد کا تا غلام شکر ریغه نشد مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تب ریغه نشد جس کا سارا کا تدب فارسی ہے جس کا آخری خلاصہ یہ ہے کہ اس کائنات میں کوئی چیز خود بخود نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہ وجود نہ پیدا ہونا خود بخود نہ ختم ہونا خود بخود نہ آنا اپنی طاقت سے ہے نہ جانا اپنی طاقت سے ہے تو بھائیوں آپ جانتے ہیں یہ مسورات جانتے ہیں کہ یہ سب کائنات کا بنانے والا اللہ ہے لیکن ہماری عورتوں کے سر پر بھی کروم سوار ہے ہمارے مردوں کے سر پر بھی کروم سوار ہے یہ جہنم میں جاتے ہوئے خلقت اور خود جہنم میں جانے والا ایمان والا جو شراب بیچ رہا ہے جو جھوٹ بول رہا ہے جو شراب پی رہا ہے جو جنا کر رہا ہے اور جو جھوٹ بول رہا ہے جو جوا کر رہا ہے یہ سب جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں تیزی کے ساتھ گرا رہے ہیں تو یہ کتنے خوفناک انجام کی طرف جا رہے ہیں تو میرے اللہ نے سوال اٹھایا ہم غیر شیخ ام فم الخال تم اپنے آپ کے خالق خود ہو نہیں تم خود بخود پیدا ہوئے نہیں ہم خلق السماوات ہوا کے اب زمین آسمان تم نے بنائے نہیں پھر کسی بات کو ایک اور انداز میں افحسب تم انما خلقنا تم آباہ اس میں اللہ دو باتیں ایک دعویٰ ایک سوال اس میں اللہ خود بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے افحسب تم انما خلقنا پتا چلا کہ بنانے والا کوئی ہے وہ کون ہے وہ اللہ من تراب وہ اللہ ہے کہاں سے بنایا مٹی سے پھر ثم من نطفت پھر ایک نطفے سے پھر ثم خلقنا نطفت علقہ ایک جوک پھر ثم خلقنا العلقہ مضغہ پھر ایک لوتڑا پھر فخلقنا المضغہ عظام اس میں ہڈیاں پھر فصونا العظام لحما ہڈیوں پر گوشت اس کے بعد ثم انشأناه خلقا آخر پھر ہر ہر ہر ہر کی وہ وہ اللہ ہے جو تمہیں ماں کے پیٹ میں جیسا چاہتا ہے بناتا ہے جو صورت چاہے دے دے جو شکل چاہے دے دے جو رنگ چاہے دے دے جو گول چاہے دے دے جو زبان چاہے دے دے آنکھوں کا رنگ چہرے کا رنگ زبان کا گول اور گلے کا گلے گلے سے نکلنے والی آواز چلنے والا چلنے کا انداز بھی اندھیرے میں پہچان لیتے ہیں سارے جمیل سب آ رہے ہیں اندھیرے میں پہچان لیتے ہیں اخلاق صاحب کیسے پتا ہر آدمی کی چال الگ ہے دو پاؤں سے ہر چلتا ہے ہر انسان مرد عورت دو پاؤں سے چلتے ہیں سات ارب انسانوں میں سات ارب چال ہے ایک کی چال دوسرے سے نہیں ملتی افاح تم انما خلقناکم لگنا کیا خیال ہے ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے ان کو یہی میں تو یہ موت کیا چیز ہے موت کے بعد کہاں جاتے ہو کبھی سوچا کہ موت کے بعد کہاں جاتے ہو تو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بڑے نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی وہ کم نکلے ساٹھ ستر سال کی عمر میں کوئی کیا شوق پورے کرے چالیس سال تو کماتے کماتے گزر جاتے ہیں تو چار سال تک جا کر پیسہ کٹھا ہوتا ہے پیچھے شام ہو چکی ہوتی کبھی کبھی میرا چھوٹا بھائی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے کہتا ہے میری دولت میرے کس کا ہے جب میرے نفع اٹھانے کے دن دے تو مجھے تو پڑھائی نے مارا ہوا اور جب گھر میں تو اس طرح سے وہ میں کیا کروں گا میری اولاد پتہ نہیں اس کے مقدر میں ہے کہ نہیں ہے تو دنیا کے ہر انسان کا ایک المیہ ہے جو وہ چاہتا ہے ننانوے فیصد وہ پا نہیں سکتے ایک فیصد جو پا دیتے ہیں پانی کے بعد اس سے نفع اٹھانے کا وقت بس اثر اور مغرب کا ہوتا ہے کہ اس تک پہنچتے پہنچتے پہنچتے پہنچتے اثر ہو جاتا ہے پیچھے شام ہو چکی ہوتی ہے تو یہ کیا زندگی ہے جو میں چاہتا ہوں اول کو پا نہیں سکتا جب پا لیتا ہوں تو پیچھے شام ہوتی ہے سامنے سورج ڈوبتا زندگی کا سورج ڈوبتا نظر آتا ہے اور اگر بچپن سے ہی کوئی ماں باپ کی گود میں دولت لے کے پیدا ہوا رسک لے کے پیدا ہوا تو اس کے پاس ساٹھ ستر سال کیا چیز چیز کیا ایک پل میں یوں گزر جاتا پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو چالیس سال گزرے پڑے یوں مڑ کے دیکھتے ہیں ستر سال گزرے پڑے یوں مڑ کے دیکھتے ہیں اسی سال گزر پڑے ابھی چل یہاں آنے سے پہلے جس دن میں نے آنا تھا اس دن ایک ہمارے دوست کی والدہ بیمار میں گیا تو ان کی عمر اسی سال ان کے والد کی عمر کوئی نوے سال کے قریب تو وہ کہہ رہے تھے کہ پینسٹھ سال ہو گئے ہماری شادی کو یوں لگتا ہے یہ میں کل دی گئی کیا زندگی بمل حیات دنیا اللہ متا غرو بنانے والا کہتا ہے یہ دھوکہ ہے جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ ہے نہیں یہ دھوکہ ہے لعب ولهو وزینة وتفاقر بینهم وتقاطر في الاموال والاولاد یہ پھر تماشا ہے کہ سراب بقیت یحسب الزمان ماء یہ تمہیں ریت میں نظر آتا ہوا پانی ہے سراب ہے کچھ نہیں سراب ہے یہ کیا ہے بیت العنکبوت یہ مکڑی کا جالا یہ دھوکے کا گھر یہ مچھر کا پر یہ آج ہے کل نہیں کل ہے پرسوں نہیں جوانی کے پیچھے بڑھاپا ہے زندگی کے پیچھے موت ہے خوشی کے پیچھے غم ہے سکھ کے پیچھے دکھ ہے عزت کے پیچھے ذلت ہے عروج کے پیچھے سوال ہے دولت کے پیچھے فقر ہے صحت کے پیچھے بیماری ہے اور زندگی کے پیچھے موت ہے موت نے جیتنا ہی جیتنا ہے اور زندگی نے ہارنا ہی ہارنا ہے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر سپا کے بہارا ہر گلے کے کیا کیا نہ حسرت سے ہارا پڑا رہ گیا سب میٹھا کسارا جگہ کی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ کی جا ہے تماشا نہیں ہے ملے خاک میں اہل نشان کیسے کیسے لٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے ہوئے نام بر پہ نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے زمین کو کھوج کر تو دیکھو کتنے بڑے بڑے سکندر ان کی ہڈیوں کا چورا ملے گا ان کی ہڈیوں کا سرما ملے گا کتنی حسن و جمال پری پیکر اور پری چہرہ اور پتنی کیا کیا حسن کی دیوی اور حسن کا سورج اور حسن کا دیوتا جاؤ قبریں کھود کے دیکھو ان کو کھانے والے کیڑے بھی مر چکے ہیں اور ان کی ہڈیوں کا سرما ہو چکا ہے اور قبر نے ان کا نام و نشان بتا دیا ہے اور میرا اللہ کہتا ہے تو من اور تسما دکھاؤ تو صحیح کدھر گئے کدھر گئے جو کہتے تھے ہم ہیں تو سب کچھ ہے کدھر ہیں وہ کہیں ان کے قدموں کی آہٹ کہیں ان کے قدموں کی چاپ کہیں ان کی آواز کی بات کہیں تو دکھاؤ جاؤ ٹوٹی ویران حویلیاں دیکھو شادی قلعے دیکھو شکستہ حویلیاں دیکھو اکھڑی ہوئی قبریں دیکھو جو تمہیں بتائیں گی کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ مکڑی کا جالا ہے میرا رب کہتا ہے سب انسان کا سدا تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہاں تمہیں تمہارا پیدا کرنے والا آزاد چھوڑ دے گا پہلا سوال تمہارا کیا خیال ہے تمہارے پیدا کرنے والے نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے پھر پانچواں تین چار پانچ یکسبل انسان ان کا الصدا کیا خیال ہے کوئی کچھ نہیں کرے گا ظالم مظلوم میں کوئی فیصلہ نہ ہوگا آجم اور ظالم میں کوئی فیصلہ نہ ہوگا زانی اور پاس دامن میں کوئی فیصلہ نہ ہوگا جھوٹے اور سچے میں کوئی فیصلہ ہوگا یزید اور حسین میں کوئی فیصلہ نہ ہوگا تو کربلاؤں کی کیا ضرورت ہے کھڑے اور کھوٹے میں کوئی فیصلہ نہ ہوگا شرک اور توحید میں کوئی نکھار نہ ہوگا کوئی کوئی اس میں فیصلہ نہ ہوگا نمازی بے نمازی میں کوئی فیصلہ نہ ہوگا رات کو کلب میں گزارنے والا رات کو مسلح پہ گزارنے والا کوئی فیصلہ نہ ہوگا رات کو ناچ دیکھنے والا رات کو اللہ کے سامنے جھکنے والا کوئی فیصلہ نہ ہوگا ایسے ہی یہ جہان چلے گا یہ تو دنیا نہیں کرتی اللہ کیسے کرے گا ایک عادل بادشاہ آ جاتا ہے تو ظالموں کو اپنی طاقت کے مطابق پھانسیوں پہ لٹکا دیتا ہے تو اللہ سے بڑا عادل طاقت کون ہے اللہ وائن دنیا عرب حاضر سنو سنو سنو دنیا گرا پڑا سودا ہے جس میں راستے میں کوئی چیز نہیں مل جاتی اٹھا لیتے گری پڑی چیز ہے یا من کوڈین فاجر اچھے بھی کھائیں گے برے بھی کھائیں گے شمر بھی آئے گا حسین بھی آئے گا دونوں چلیں گے پھر کیا ہوگا اللہ ایک دن اللہ نے فیصلے کا رکھا ہے وہ آ کے رہے گا آ کے رہے گا آ کے رہے گا او ہو ہو فریدا نفق سور واحد ایک آواز یوم درجفا زلزلہ زلزلے کے پیچھے زلزلہ تو لوگ یوم واجفہ دل اٹھ اٹھ کے منہ کو آ رہے گڑے جو پھٹ رہے اب خاشیا آنکھیں زلیل ہوئی پڑی ہوئی پڑی جو قلون نہ لمردون فی الحال کہیں گے قبروں سے تو کھڑا جائے قبروں سے نکالا جائے گا قبروں سے اٹھایا جائے گا ایدا بننا حوامہ جب ہم پرانی ہڈیاں ہو جائیں گے کوئی زندہ کرے گا انا لمردودون عظاما نخرا اگر قبر سے کسی نے اٹھا دیا کر تو بڑے گھاٹے کا سب ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ایک آواز آئے گی لگا کہتے ہوئے اٹھو گے کوئی لا کوئی پیچھے نہیں چھوٹے گا کوئی پیچھے نہیں چھوٹے گا یومن سیر الجبال تیرا رب پہاڑ ہٹا دے گا وہ تھرل پائے گا زمین کو ایک میدان بنا دے گا یہ اونچا نیچا سوڈن نہیں ہوگا ایک میدان ہوگا وہ حشر نہ ہوں میں تمہیں قبروں سے نکالوں گا قلم جو ایک آدمی پیچھے نہیں چھوڑوں گا ایک مرد عورت کالا گورا پیچھے نہیں چھوڑوں گا کیوں لقد تم سب اللہ کے گھیرے میں اور اللہ کی گنتی میں ہوگے بھاگنا چاہو گے بھاگ نہیں سکو گے لا چھپنا چاہو گے چھپ نہیں سکو گے آج اللہ اپنے پورے جلال میں ہے آج اس کی جبروت کو دیکھو گے ہیمنت کو دیکھو گے اس کا رحمان ہونا بھی نظر آئے گا آج اللہ کی ساری صفات دیکھو گے اور رحمان ہونا بھی دیکھو گے اور رحیم ہونا بھی دیکھو گے الملک القدوس السلام کے نظارے بھی دیکھو گے المؤمن المحیم العزیز الجبار المتکبر کی تجلیاں بھی دیکھو گے الخالق المصور الغفار الفا البہار یہ جلد بھی دیکھو گے الرزاق العلیم القابض الباسط القاصد الرافع یہ نظارے بھی دیکھو گے المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللہ کے یہ سوری صفات تمہیں نظر آئیں گی اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الحسيب الكبير المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواقع یہ سب کچھ تمہیں اللہ کی صفات نظر آئیں البعث الشهيد الحق البقيل القوي المتين البلي الحمد المحصي المبد المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن सब کے के نام ایسے جگ जग دیکھو گے الوالی المتعال البر तब्बा المنتقم العفو الرؤوس مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله आज तुम देखोगे کہ تمہارا رب بجا رب مقبل میرا سفن سفا آج اللہ بھی آئے گا فرشتے سے بھی آئیں گے اور اللہ اپنی ساری صفات کے ساتھ ظاہر ہوگا آج کوئی انکار کر کے دکھائے آج کوئی ٹکر لے کے دکھائے سر عجیب دن کی جہنم عدت سے جہنم آئی ازلفت الجنت للمتقین ادھر سے جنت آئی وبرزت الجحیم للغاوین ادھر سے جہنم آئی فإن منكم إلا واردها بیچ میں فل قائم کیا گیا ونظر الموازین القسط پھر اللہ تعالیٰ نے ترازو کو اتارا کہ آج توڑو ان کی نیکیاں بھی اور ان کے گناہ بھی آج وزن ہوں گے لیکن آج کا وزن جائیداد پر نہیں ہوگا پیسے پر نہیں ہوگا ڈگری پر نہیں ہوگا آج کا وزن عمل پہ ہوگا عمل پہ ہوگا عمل پہ ہوگا لا ظلم اليوم آج کسی پر ظلم نہیں ہے ان اللہ الحساب آج اللہ منتھ تمہارا حساب کر کے تمہارے ہاتھ میں پیپر پکڑائے گا یہ تیری کامیابی ہے یہ تیری ناکامی ہے سیدھے ہاتھ میں آیا تو نارا لگائے گا یا لگائے گی کس عورت کا مرد جوں ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں پیپر آیا تو کہے گا ہو مارا مارا ہو دیکھو کتا دیا میرا پیپر دیکھو میرا پیپر دیکھو سائن ہو چکے ہیں پاس ہو گیا ہوں پاس ہو گئی ہوں پاس ہو گئی ہوں پاس ہو گئی ہوں وہ دوسرے پوچھیں گے دوسرے پوچھیں گی تو کیسے پاس ہو گئی بھائی تم کیسے پاس ہو گئے اسٹاک ہوم میں رہ کے پاس ہو گئے کیسے ہو گئے ہم تو پھر ہو گئے تم کیسے پاس ہو گئے وہ کہے گا انی ملا کے حصہ دیا وہ کہے گی ان بنن تو انی ملا کے نا دیا بھائی مجھے پتا تھا کہ ایک آنکھ ہے جو سونے سے پاک ہے جو اون سے پاک ہے ایک طاقت ہے جو زوال سے پاک ہے جسے اللہ کہتے ہیں ایک بادشاہ ہے جس کا ملک مٹنے سے پاک ہے جسے اللہ کہتے ہیں ایک شہنشاہ ہے جس کی طاقت کو زوال نہیں جسے اللہ کہتے ہیں ایک ہستی ہے جو حساب کتاب لینے کی طاقت رکھتی ہے جسے اللہ کہتے ہیں ایک بادشاہ ہے جس نے ظالم کا ظلم بتانا ہے عادل کا عدل بتانا ہے جسے اللہ کہتے ہیں ایک طاقت ہے جس نے برے کو برا کر کے دکھانا ہے اچھے کو اچھا کر کے دکھانا ہے وہ اللہ ہے جسے اللہ کہتے ہیں ایک ہستی ہے جس نے برائی پہ آگ جلائی ہے اچھائی پہ جنت کو چمکایا ہے جسے اللہ کہتے ہیں وہ کیسا ہے لا الہ الا کوئی جیسا نہیں اکیلا معبود ہے وہ کیسا ہے وہ کیسا ہے اللہ حسم وہ کیسا ہے لم ولم یولد وہ کیسا ہے ولم له کفوا احد وہ کیسا ہے الحی القیوم وہ کیسا ہے لاتا سنت نوم سوتا بھی نہیں اونگتا بھی نہیں مرتا بھی نہیں جینے کے لیے روٹی نہیں کھاتا زندہ رہنے کے لیے پانی نہیں پیتا سانس لینے کے لیے ہوا نہیں چاہیے رہنے کے لیے جگہ نہیں چاہیے وقت گزارنے کے لیے بیوی بچے دوست یار نہیں چاہیے وہ سنگی سنگت سے پاک ہے بیوی بچوں سے پاک ہے سامان و مکان سے پاک ہے لا سوال ہے بے مثل ہے بے مثال ہے وہ رم نہیں 那么放斗。 دور اتنا ہے کہ دیکھنا چاہوں تو نظر نہ آئے دور بینیں لگاؤں تو دور بین تھک جائیں ان کے شیشے ٹوٹ جائیں آنکھیں بند کر کے خیال کی سواری توڑاؤں جو روشنی سے بھی تیز رفتار ہے میرا خیال بھی کروڑ سال سفر کرے تو میں اس تک پہنچ نہ پاؤں دور اتنا ہے لیکن جس جس وقت وہ اتنا دور ہے اسی وقت وہ اتنا قریب ہے اتنا قریب ہے کہ میں خود اپنے اتنا قریب نہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید میں تیری شارق سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں بھائی مجھے پتا تھا مجھے پتا تھا انی غنن تو انی ملاقن حسابیا مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے میں تیاری کرتی رہی میں تیاری کرتا رہا وقت ضائع نہ کیا برباد نہ کیا دیکھو بھائی وہ انسان ہی جس سے گناہ نہ ہو یاد رکھنا وہ انسان ہی نہیں جس سے گناہ نہ ہو ہاں وہ شیطان ہے جو گناہ کر کے پشمان نہ ہو وہ شیطان ہے جو گناہ کر کے توبہ نہ کرے ورنہ نبی پاک معصوم ہیں باقی گناہ گار گناہ گار ہیں اس لیے میرے رب نے توبہ کی کوئی تعداد نہیں لکھتی کہ سو دفعہ توبہ ٹوٹ گئی تو پھر ایک سو ایک میں قبول نہیں کروں گا ایک ہزار دفعہ ٹوٹ گئی ایک سو ہزار دس میں قبول نہیں کروں گا کما نہیں ہوگا جب تک تیرا سانس نہیں ٹوٹتا میں تیری توبہ کا انتظار کرتا ہوں تو توبہ کر پھر دیکھ میں یاری کیسے لگا نہیں والی ساری دنیا سے دوستی لگائی تو نے کہیں وفا پائی ایک دفعہ مجھ سے تو دوستی لگا پھر دیکھ میں کیسے دکھا کے دکھا تو صافی نہیں بہت صافی ساری دنیا سے نے معاملہ کیا سب کو ہیرا پھیری پایا سب کو دغاباز فراڈیا دیا پایا ایک دفعہ تو مجھ سے معاملہ کرو پھر دیکھ میں کیسے کر کے دکھاتا یہ اپنا آدم کم تک لے نہ اجلی میرے بندے میری بندی تجھے ایک میوٹنٹ میں جانا ہو ایک فنکشن میں جانا ہو تم کتنے سمرتے ہو تم کتنے بنتے ہو کتنے گھنٹوں سے عورتیں تیاری شروع کرتی ہیں فنکشن میں جانا ہے فنکشن میں جانا ہے پہلے جوڑا خریدا جاتا ہے اس کے مطابق جوتا خریدا جاتا ہے اس کے مطابق دوپٹہ خریدا جاتا ہے اس کے مطابق میک اپ خریدا جاتا ہے اس کے مطابق سارا زیور بنایا جاتا ہے کہ فنکشن ہے یہی حال مردوں کا ہے میرا لگا کہ میں روکتا نہیں ہوں میری زینت بنائی پیار کرو لیکن اللہ کہتے ہیں کم سے وہ کبھی میرے لیے بھی تو بن کے آتا کبھی مجھے بھی تو سنور کے دکھاتی تو کبھی مجھے بھی تو تو سنور کے دکھاتا کبھی میرے لیے تو میک اپ کر کبھی میرے لیے تو تیار ہو فنکشن میں جانے کے لیے تیاری کرتے ہو میرے لیے تو تیاری کر کے لیے کیا تیاری کریں گے جا کے کوئی ایک لاکھ کراؤنڈ کا جوڑا خریدے نہیں نہیں صرف کپڑے میں تاج کا پیبند ہو یہی اللہ دیکھتا ان اللہ ولا سور اللہ و ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم اللہ تمہاری شور سے نہیں دیکھا اچھا جی اچھا جی جی ٹھیک ٹھیک میرا رب میرا رب گلا کرتا ہے ہل تو تلجلی میرے بندے میرے بندی کبھی میرے لیے بھی بند سنور کے آیا کر اب اللہ کے لیے بننا سنورنا کیا ہے کہ محمد ہی بن جا بس محمدی آ بن جاؤ کہ محمد سے وفا تو تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوٹ و قلم تیرے ہیں انی ب ملا کن حسہ مجھے پتا تھا حساب میں تیاری میں لگے رہی تو جب یہ بات ہو رہی ہوگی تو اوپر سے اللہ کی آواز آئے کی عیشا سدھا دیا میری بندی میرے بندے کو عالی شان زندگی مبارک ہو وہ زندگی کہاں ہے کہ جنت عالیہ عالی شان جنت جس میں ساری جنت پھر ایک لکڑی کا تنکا نہیں دکھا سکتے ایک لکڑی کا تنکا تو اس میں کیا چیز ہے درخت کس چیز سے ہیں درخت بھی سونے چاندی سے بنائے ہیں گھر بھی موتیوں یا پوت زیورات سے بنائے ہیں ہر چیز کو سجایا ہے سونے سے چاندی سے یا پور سے زبر سے موتی سے اور اسے ابدی کر دیا موت سے پاک کر دیا بیماری سے پاک کر دیا حتیٰ کہ جنت میں نیند بھی کوئی نہیں سوئیں گے نہیں یہ آنکھ بند نہیں ہوگی ہاں ویسے کوئی مدد سے آنکھ بند کرے تو اس کی مرضی ہے تھک کے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں ایسا نہیں ہوگا تھک کے آنکھ بند ہو ایسا نہیں ہوگا سو ارب سال سو خرب سال سو بلین سال ہزار ٹریلین سال گزر جائیں آنکھ ایسی ترو تازہ چہرے ترو تازہ کی جنت عالیہ اونچی آلی شان جنت جسے تم آئیڈیل ہوم تلاش کرتے ہو آئیڈیل سنو دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے یہ ایگزامیشن ہال ہے یہ آئیڈیل ہوم نہیں ہے یہ ایگزامینیشن ہال ہے پیپر ہو رہا ہے یا تمہیں اللہ سوفے بچھا کے دے گا یا پیپر دو سیدھے ہو کے تو یہ اللہ ملے گا آگے آؤ آگے ملے گا تیرے لیے گھر بنایا روزانہ پانچ دفعہ سے ڈیکوریٹ کرتا ہوں گھر بنایا اپنے ہاتھوں سے ایک منٹ موتی ایک یاقوت کی ایک زمرت کی زعفران کی گھاس مشق کا گارا اور اپنے عرش کو ان کی چھت بنایا ہے ملا تو مس وہ حشیش وہ سب پڑا عرش رحمان و تجری ان تحت مل انہار نیچے دریاؤں دریا بہا دیے دودھ کے شہد کے شراب کے پانی کے چشمے بہا دیے معین کے سلسبیل کے رحیق کے چشمے بہا کیوں آپ دیکھ رہے میں نے پانی میں انگلی ڈالی اور جو باہر نکالی تو اوپر پانی اس طرح باقی رہ گئی ہے اور پانی گر چکا ہے جنت کے کسی چشمے میں نہر میں دریا میں کنویں میں ٹوٹی تو ہے کوئی وہاں کے ٹوٹی کھول تو کسی میں یوں انگلی ڈالے ایسے اور پھر یوں نکالے اور پھر آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو یوں نیچے کر دے تو ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی تو باقی کیا چیز اللہ نے بنائی فی جنت عالیہ اس میں ہے کیا قطوف دو دانیا تمہارے لیے پھل ہیں جھکے ہوئے اس میں ہے کیا سرور مرفوع تخت بچھے ہوئے اونچے اور کیا ہے اقواب موضوع شراب کے جان بھرے ہوئے کا یا پیو آگے میں پلانے والا ہوں ایک جنت کی مجلس ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ پیش کیا ہے کہ ان البرار یشربون امن کا سنکان کا پورا جنت والے خود ڈالیں گے اور پئیں گے خود ڈالیں گے اور پئیں گے ایک اس سے اوپر کا درجہ ہے وہ یوس خو نفی ہاسنچان میزا اوپر کے درجے میں ان کو پیش کریں وہ خود نہیں ڈالیں گے نوکر پیش کریں جنت کے نوکر پیش کریں جنت کے فرشتے پیش کریں ایک درجہ اس سے بھی اوپر ہے وی وی آئی پی وی وی آئی پی ایک درجہ ہے جو عام ہے ان الابرار یشربون من کاسن کان سنخان کافورا ڈال رہے ہیں ان کے بھی نوکر موجود ہیں لیکن اللہ تعالیٰ تین درجے بتانا چاہتا ہے تو تینوں محفلوں کا رنگ الگ الگ کر کے بیان کیا ہے ایک محفل میں خود پی رہے ہیں خود پی رہے ہیں دوسری محفل میں ان کو نوکر پلا رہے ہیں فرشتے پلا رہے ہیں تیسری محفل میں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیسری محفل کا صافی پلانے والا تمہیں خبر ہے وہ کون ہے بس ربهم شرابا طهورا وہاں رب ان کو خود پلا رہا ہو میرا بندہ میرے ہاتھوں سے پی میری بندی میرے ہاتھوں سے پی میں دیکھتا تھا ساتھ ہوں میں تیرا تڑپنا رونا پگھلنا مچلنا میں دیکھتا تھا آج اس کا سلا لے سلا لے آج اس کی قیمت میں دینے لگا ہوں کہ بس سفا ہوں رب ہوں شرابن تہورا تیرا رب تمہیں اپنے ہاتھوں سے پیش کرے گا او میرے بھائیوں بہنوں جنت کے شوق رکھو ہمیں شوق ہی نہیں ہے شوق سارا دنیا کا ہے اور جی جنت اللہ تھوڑ جی ولا جیسم سے آج تھوڑ جی جاسوسے کا اور دنیا کو ہاتھ مار رہے ہاتھ مارا جسے آج مر جائے تو زیرو آج مر جائے تو زیرو ایک ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا تو باپ کے گھر گئی تو میں تین انہوں نے ڈر کے مارے جانا چھوڑ دی اس کا باپ مر گیا انہوں نے کہا طلاق ہوتی ہے تو ہو میں باپ کا منہ دیکھنے تو جاؤں وہ چلی گئی تو عام لوگوں نے کہا طلاق ہو گئی باپ کے گھر چلی گئی علماء سے پوچھا ان کا نہیں طلاق نہیں ہوئی کجبو جی، کیسے مرتے ہی گھر بیٹوں کا ہو گیا اب کا نہیں رہا ابھی میت بیڈ روم سے نہیں نکلی اور گھر اوروں کا ہو گیا اب وہ بھائیوں کے گھر گئی ہے باپ کے گھر نہیں گئی یہ تمہاری دنیا ہے جس کے پیچھے کبھی ایمان کے سودے کبھی غیرت کے سودے کبھی ضمیر کو تھپکیاں دے کے سلایا کبھی اندر کو زخمی کر کے دبایا کبھی اندر کی آوازوں کو سننے سے انکار کر دیا کبھی اندر کے ایمان کے نغموں کو سننے سے انکار کر دیا اور شیطان کے پیچھے نفس کے پیچھے عورتیں بھی دوڑ رہے مرد بھی دوڑ رہے ہیں کہ مل جائے مل جائے مل جائے اس ملنے کا کوئی گول تو بتا دو اس ملنے کا کوئی اینڈ تو بتا دو وہ گیم کیا گیم ہے جس کا گول کوئی نہ ہو وہ سفر کیا سفر ہے جس کی منزل کوئی نہ ہو جو لوٹ آئے تو کچھ کہنا نہیں بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں راستہ میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا سوری زندگی اسٹوڈنٹ کا پاسپورٹ مل جائے پاسپورٹ مل جائے زندگی کھپا دی کبھی جھوٹ کبھی سچ کبھی فراڈ کبھی فریب پاسپورٹ مل گیا جب موت قریب آئی تو پتہ چلا کہ یہ تو مقصد ہی نہیں تھا اب واپس کیسے جاؤں تو شام ہو چلی اب اندھیرا چھا گیا ہے واپس جانے کا ٹائم ہی ختم ہو چکا ہے عیشت خصوصها جن ولو آیا خطوف ہے نیا دماسل خا لیا میرا رب کہے گا آپ میرے ہاتھوں سے پی آج میں تمہیں پلاتا ہوں میرے خزانوں سے لے آج میں تمہیں دیتا ہوں آج میں تمہیں پہناؤں گا سو سو جوڑے ایک جوڑا نہیں تم سردیوں میں جب باہر نکلتے ہو جو کوٹ جرسیاں پہنتے ہو تمہارے اوپر ایک وزن بن جاتا ہے اللہ تمہیں جنت میں سو سو جوڑے پہنائے گا اور اس کا وزن ایک ملی گرام بھی نہیں ہوگا گرام نہیں ایک ملی گرام بھی اس کا وزن نہیں ہوگا کہ جنت کا دھاگا جنت کا کپڑا اس میں جو دھاگا ہے اس کا میٹیریل نور ہے اور نور کا وزن نہیں ہوتا نور وزن ہوتا ہے لائٹ کا وزن نہیں ہوتا سو سو جڑے تمہیں پہنائے گا بیگم کو بھی خامن کو بھی گاؤ پہننے کے مزے لو کھانے کے مزے لو پینے کے مزے لو زندگی کے مزے لو سننے کے مزے لو اللہ مجلس اب بٹھا دے تو میاں بیوی بیٹھے ہوئے تو اللہ خدام کو اشارہ کرے گا نوکر آئیں گے چاروں طرف سے چارو سلامن سلامہ سلامن سلامہ سلامن سلامہ جناب جناب جناب آپ کے یہاں تو نوکر سسٹم نہیں نا تو آپ کو اس کے مزے کا پتہ ہی کوئی نہیں یہاں کا کروڑوں پتی بھی آپ ہی ڈرائیور آپ ہی مکینک ہماری تو سزوکی گاڑی پر بھی ڈرائیور ہوتا ہے ان کی بی ایم ڈبلو اور مسڈین کے خود بیچارے چلا رہے تھے بانڈے بھی آپ کا ہی دھو رہے ہوں تو نوکر کا مزہ تو اللہ نے ہمیں لیا ہے تو نوکر آئیں گے سلام تو بڑا ان کو مزہ آئے گا دیکھو کتنے سلام ہو رہے ہیں اور سب سے جو چھوٹا جنتی ہے یعنی تینتیس نمبر لے کے پاس ہونے والا جنتی سب سے چھوٹا جنتی اس کے اسی ہزار نوکر ہوں گے تو اوپر والوں کے کتنے ہوں گے تو سارے ہیں تو بڑے خوش ہوں گے اسے سلام ہو رہا ہے اب یہ سلام میں وہ منافقت بھی نہیں ہے منافقت بھی نہیں ہے کہ صرف ادھر سلام پیچھے گالی ہاں. یہ تو ہے جی. تو اندر سے سلام نکلے گا تو خوش ہوں گے جب وہ چلے جائیں گے تو پھر اللہ فرشتوں کو اشارہ کرے گا بل ویل ملون ایسے جنت کے دروازے کھلیں گے اور ہر دروازے سے لاکھوں کروڑوں فرشتے اندر آئیں گے کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم او فرشتے نورانی ان کے سلام کا ایک نشہ وہ کہیں گے بھائی آپ ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو آپ تو نورانی وقل کو وہ کہیں گے بیما صبر تم بیما صبر تم وہ جو ساخوں میں آپ نے صبر کیا تھا اس کا آج بدلا کتنے بے صبرے تھے آج وہ جل رہے ہیں آپ نے صبر کیا گھلتے رہے پستے رہے ہاں ہاں ہاں اپنے لہو کے گھونٹ پی زخموں پہ زخم کھا کے جی اوہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا یہ تو امتحان ہے حسین جیسوں کو نیزوں پہ لٹکا دیا یزید جیسوں کو تخت پہ بٹھا دیا اہل بیت کی بچیوں کو گسیٹا گیا اور نافرمان کتوں سے بدتر انسانوں کو تخت پہ بٹھایا گیا یہ امتحان ہے امتحان ہے امتحان ہے ورنہ یہ ہو سکتا تھا کہ اہل بیت کا پاک خون زمین پہ بہتا معصوم کی سر سر پر سروں سر نیزے پر لٹکے ہوتے ایسا ہو سکتا تھا نہیں ہو سکتا تھا ہوگا آئندہ بھی ہوگا یہ ہوتا رہے گا کہ میرے رب نے دنیا کا نظام امتحان پہ رکھا ہے بیما صبر تم بیما صبر تم حسین علی مقام جنگ سے پہلے خیمے کے پاس بیٹھ بیٹھے سو گئے تلوار یوں رکھ کے سو گئے آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے ہنسنے لگے سامنے موت ہے اور یہ ہنس ہیں تو بہن زینب نے پوچھا بھائی یہ کوئی ہنسنے کا مقام ہے کیوں ہنس رہے ہو خواب میں اللہ کے نبی ملے پر مارے بیٹا میں تمہیں لینے آ چکا ہوں تیاری کر میں آ گیا ہوں لینے ہاں، ہاں۔ ایسوں کے لیے موت کیا چیز ہے وہ تو ہمارے لیے موت بلا ہے مصیبت ہے کہ ہمارے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے ہمیں موت ایک سب سے خوفناک چیز نظر آتی ہے ورنہ اللہ کی قسم اللہ راضی ہو تو موت سے حسین چیز کوئی نہیں کہ اللہ کی ملاقات ہے بیما صبر تم بیما صبر تم فن مقبدار فنے مقبدار دیکھا آپ نے اپنے صبر کا کیا بدلا لیا ہے کیسا گھر ملا پھیلے ہوئے درختوں کے سائے جھکے ہوئے خوشے پکے ہوئے پھل اڑتے ہوئے پرندے موجے مارتے ہوئے دریا اور گنگناتی ہوئی ندیاں اور خوبصورت جھرنے اور نوکروں کی قطاریں اور پچھے ہوئے قالین اور لگے ہوئے گاؤں تکیے اور اونچے اونچے اونچے اونچے خوبصورت بنے ہوئے تخت ان پر آج دیکھتے ہوئے چلا اور فرشتے چلے جائیں گے تو یہ اس کا نشہ لیں گے او فرشتوں نے چلا او فرشتوں نے سلام کیا کمال ہو فرشتوں نے سلام اور اس کا مزہ لے رہے ہیں مزہ لے رہے ہیں مزہ لے رہے ہیں ایک دم میرے رب کا عرش ایسے کھلے گا اور میرا اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام رب الرحیم اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے اپنے رب کا سلام قبول کرو ہوئے ہوئے ہوئے او از لذت دیدارش خسرو تما گفتن سر دادن دادن و جان دیدار خیار ہے جس رب کو دیکھا نہیں اور لوگ سولیوں پہ لٹک گئے کربلائیں قائم کر دی آروں سے چر گئے اولادوں کو ذبح کروا دیا بغیر دیکھے جس رب پہ قربان ہوئے اور مزہ پایا اس رب کو جب دیکھیں گے تو کیا مزہ آئے گا جب اللہ کو دیکھیں گے نا آنکھیں پھٹی رہ جائیں اللہ کہے گا میرے بندو خوش ہو راضی ہو وہ کہیں گے وہ مالا نردا آ پیتنا مالم من خلق یا اللہ ہم کیسے راضی نہ ہوں آپ نے وہ دے دیا جو کسی کو نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ پھر ہر ایک کا میرے نبی نے فرمایا اللہ ہر مرد عورت کا نام لے کے حال پوچھے کیا حال حال حال حال حال ہے ہے ہے ہے ہے کیا کیا کیا کیا آپ نے ایوب علیہ السلام کا نام سنا ہے ان کی بیماری کا بھی سنا ہوگا اٹھارہ برس کی بیماری ایسی بیماری کے نس نس میں درد تھا کیڑے پڑ گئے یہ غلط بات ہے نبی کو اللہ اتنا نہیں کرتا کہ اس کو لوگ دیکھنے سے ہی نفرت کھائیں کیڑے پڑنے والی بات ساری فضولیات ہے ہاں بیمار ہو اور بیماری نے گرا کیا پھر اللہ نے ایک دن میں صحت دی جوانی واپس آ گئی ایک دن کسی نے پوچھا حضرت بیماری کے دن یاد آتے کہنے کے صحت کے دنوں سے زیادہ مزے کے تو توبہ وہ کیسے کہ جب میں بیمار تھا تو چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ اللہ کی آواز آتی تھی ایوب کیا حال ہے اس آواز میں جو لذت تھی وہ میرے درد کھینچ دیتی تھی تو آج درد نہیں ہے آج پردے نہیں ہیں آج اللہ اور تم آمنے سامنے ہو اور اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کیا حال ہے اخلاق کیا حال ہے عمر کیا حال ہے اللہ اکبر پھر اللہ تعالیٰ کہے گا افلا اوتیکم افلا من ذالکم اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں مصیبت تم لوگوں کے پاس مائی کی سر کا کوئی نہیں کیوں ہو جائے سوڈر تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے افلا اوتیکم کمبل افضل الامندا لکھو اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں تو وہ کہیں گے یا اللہ وہ ایو ایوشن افضل من ذالک یعنی جنت سے اعلیٰ کیا چیز ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے علیکم رضوانی فلا اسفت علیکم ابدا جاؤ میں راضی ہو گیا آپ کبھی ناراض نہ ہوں گا تو اس پر یہ سارے کہیں گے یا اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا تو اتنے جمال والا ہے ہمیں اجازت ہے ہم تمہیں ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں ماں ابدنا کا حق کا عبادت ہم تیری عبادت نہ کر سکے سویڈن میں ہمیں اجازت ایک سجدہ کریں گے تمہیں جیسے بغیر دیکھے کیا آج دیکھ کر کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کتو وبا تو کم کو معاون سجور میرے بندو حیثیت بدل گئی نسبت بدل گئی دنیا میں تم نوکر تھے میں مالک تھا تم غلام تھے میں مالک آقا تھا تمہارے ذمہ سجدہ تھا اب جنت میں تم آ کر تمہاری پوزیشن بدل گئی پاسپورٹ بدل گیا اب تم یہاں مہمان ہو میں میزبان ہوں اور مہمان سے کام لینا میزبان کی عزت کے خلاف جاؤ کوئی نماز نہیں کوئی سجدہ نہیں کوئی روزہ نہیں کوئی تلاوت نہیں کوئی حج نہیں کوئی عمرہ نہیں کچھ نہیں بس جاؤ مزے کرو کھاؤ پیو مزے کرو موت کرو موت مر گئی بڑھاپا مر گیا غم مر گئے دکھ مر گئے درد چن لیے گئے غم بھلا دیے گئے آج تمہارا رب تمہیں ہمیشہ کی زندگی کی مہر لگا کے دے رہا ہے کہ جیسے تمہارے رب کو موت نہیں آ سکتی جاؤ تمہیں بھی موت نہیں آئے گی یہ زندگی ہے جس کی چابی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے لا الہ الا اللہ ہماری بنیاد ہے ہماری جڑ ہے لا الہ الا اللہ ہمارا بیج ہے محمد الرسول اللہ ہمارا درخت ہے لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے لا الہ الا اللہ ہم دکھا نہیں سکتے محمد اور رسول اللہ ہم چھپا نہیں سکتے کھل کے آتا ہے بات یہاں سورج تو پھر بھی چھپ جاتا ہے جب سردیاں ہوتی ہیں تو تمہیں نہیں پتہ چلتا دن ہے کہ رات ہے پر میرے نبی کا سورج ایسے چمکتا ہے نہ اسے بادل چھپا سکتے ہیں نہ رات کا اندھیرا چھپا سکتا ہے اور میں کسی شہر سے اپنے نبی کو تشبیح نہیں دیتا کہ اگر سورج سے تشبیح دوں تو اس میں آگ ہے اور چاند سے تشبیح دوں تو اس میں داغ ہے اور میرا نبی بے آگ ہے بے داغ ہے نہ اس میں داغ ہے نہ اس میں آگ ہے وہ حبیب اللہ ہے وہ محمد ہے وہ احمد ہے وہ ماہر ہے وہ عاشر ہے وہ عاقب ہے وہ فاتح ہے وہ خاتم ہے وہ ابو القاسم ہے وہ طاہا ہے وہ یاسین ہے یہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے دس نام رکھے یہ میں وہ حدیث سنا رہا ہوں میرے اللہ نے میرے دس نام رکھے ایک ہی مجلس میں فرمایا میں محمد میں احمد میں ماہر میں حاشر میں عاقب میں فاتح میں خاطم میں ابو القاسم میں طاہا میں یاسین اب قرآن میں جاؤ مزمل مدثر شاہد مبشر نذیر اللہ سراج منیرا وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین وما ارسلنا کا اللہ کا فتل بشیر نذیرہ قرآن میں جا رہا ہوں قرآن میں جا رہا ہوں حریص علیکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم یہ آخری بات کہہ رہا ہوں رعوف الرحیم اللہ کا نام رعوف الرحیم اللہ نے یہی نام اٹھا کے اپنے نبی کو بھی دے دیا الرحیم ہاں نبی اور رب کا فرق رکھا ان اللہ بننا سے اللہ رعف الرحیم اللہ کل کائنات کے انسانوں کے لیے رعف الرحیم ہے اور یہ میرا حبیب بالمومنین رعوف الرحیم یہ اپنی امت کے لیے رعوف الرحیم ہے تو جنت کی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دنیا کی عزتیں دنیا کی بلندیاں دنیا کی کامیابیوں کا تعلق شوڈش پاسپورٹ سے نہیں برٹش پاسپورٹ سے نہیں امریکن پاسپورٹ سے نہیں ہے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا تعلق اللہ کی مان کر چلنا اور محمدی سانچے میں ڈھلنا میرے بھائی جہاں مرضی رہو اللہ سے کوئی اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے پاکستان میں پیدا ہوئے سو کو آ گئے بنگلہ دیش میں پیدا ہوئے سو کو آ گئے ٹھیک ہے شمال میں پیدا ہوئے ادھر آ گئے افغانستان میں پیدا ہوئے یہاں آ گئے انڈیا میں پیدا ہوئے یہاں آ گئے جہاں مرضی رہو لیکن جہاں رہو محمدی بن کے رہو بھائی ایک شرط لگائی اپنی پہچان یہ پاسپورٹ تمہاری پہچان ہے پاسپورٹ آئیڈینٹی کارڈ تمہاری پہچان ہے تو میرے رب نے ہمیں ایک پہچان دی ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ یہ میری آپ کی پہچان ہے کہ محمدی بن کر چلو یہ پیغام دنیا کو دینا یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے یہ تبلیغ کا یہ پانچ سو چھ سو لوگوں کے لیے میں اتنا سفر کر کے آؤں جب مجھے پاکستان میں ایک ایک لاکھ کا مجمع ملتا ہے بیان کرنے کے لیے تو ان پانچ سو چھ سو آدمیوں کے لیے اتنی مشقت اٹھا کے میں کیوں آ رہا ہوں کہ میرا میں اللہ کے نبی کا امت ہی اور آپ کو آخری نبی مانتا ہوں صرف آپ کو نبی نہیں مانتا آپ کو آخری نبی مانتا ہوں آخری نبی جیسے آپ کو میں تمہیں پورے کلمے سے بتاتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ تین جز تو کھلے ہوئے ہیں ایک چھپا ہوا ہے وہ کیا ہے لا نبی یا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے لا الہ اس کا مطلب ہے کہ مخلوق کے آگے ہاتھ نہ پھیلا نہ سر جھکا اللہ اس کا مطلب ہے اللہ کے آگے سر جھکا اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا محمد الرسول اللہ اس کا مطلب ہے سر سے لے کر پاؤں تک محمد ہی بن کے دکھا بازار میں دفتر میں گھر میں کاروبار میں فخر میں ہنا میں مال میں سکھ میں دکھ میں شہر میں دیہات میں اقتدار میں طاقت میں سوف میں بڑھاپے میں جوانی میں محمدی بن کے دکھا لا نبی ابا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس کا تقاضا کیا ہے کہ یہ پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچا دیکھو مجھے کیا کہوں آپ سب سے بہت گلا ہے کہ ان لوگوں نے آپ کو سب کچھ دیا جو ان کے پاس اور آپ لوگوں نے انہیں کچھ نہ دیا جو آپ کے پاس رہ اللہ بنو تم جنت کا راستہ جانتے ہو تم نے صرف ان سے پیسہ چھیننے کی کوشش کی ان سے پاسپورٹ لینے کی کوشش کی اور یہ اتنے اچھے لوگ ہیں پاسپورٹ دے دیں فرمر دے دیں تمہیں اپنا بنا لیں تمہیں اپنی گود میں لے لیا اور تمہیں ہر سہولت مہیا تمہارے گھر تک پہنچائی اور تمہارے پاس جنت کا راستہ معلوم ہے تمہارے پاس جنت کا راستہ موجود ہے تمہیں راہیں معلوم ہیں میں خود چلتے ان اوروں کو بتاتے ہو یہ تبلیغ کا کام ہے کہ محمد ہی بنو اور اس کو لے کے پھرو جب تک تم مارکیٹنگ نہیں کرو تو تمہارا سودا بک نہیں سکتا ایک صدیاں ہوئی ہم نے تبلیغ کا کام چھوڑ دیا ہے اس لیے ہمیں پتہ نہیں کوئی ایسی بات ضروری کوئی ضروری نہیں تبلیغ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے شیبر بر اعظم میں اسلام ایم ہی پھیل گیا تھا پاگل تھے جو لوگ جو گھروں کو چھوڑ چھوڑ کے نکلے کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی در بدر کبھی ان کے گھر غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں عروج سہارا میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے کوئی کہیں مرا کوئی کہیں مرا کسی کی قبر کہیں کسی کی قبر کہیں یہ بھی بچوں کو طلاق دے کے نکلے تھے یا وطن سے متنف تم تو وطن چھوڑ کے آئے ہو مصیبت سے کہ وہاں روٹی نہیں ملی یہاں آ گئے ان کو سب کچھ ملتا تھا انہوں نے روٹی کے لیے وطن نہیں چھوڑے تھے انہوں نے اللہ کے کلمے کو دنیا کے آخری کنارے تک پہنچانے کے لیے بس قدم وطن چھوڑے تھے اور وہیں ان کی قبریں بن گئیں واپس لوٹنا بھی نصیب نہ ہوا تو میرے میرے عزیز ہو تم مجھے اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو شناختی کارڈ خریدو لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے محمد الرسول اللہ ویزا ہے لا الہ الا اللہ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا محمد الرسول اللہ کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی تمہیں ایئرپورٹ پہ ویزا مانگیں گے ویزا نہیں کہیں گے جی واپس واپس محمد الرسول اللہ جنت کا ویزا ہے محمد الرسول اللہ جنت کا ویزا ہے اس کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے نہ سید نہ قریشی نہ پٹھان نہ راجپوت ابو لہب چاچا قریشی سید ہاشمی اللہ نے کہا سب گا ابھی لہب ان وطب برباد ہو گیا ابو لہب بلال غلام غلام کا بیٹا کالا کالے کا بیٹا حبشی اور میرے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کے لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو پکڑ کے میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا ہاں محمد ہی بن کے دکھا دو اذان کس سے ملی بلر علی کو کیوں نہیں دی بلردی حسن حسین تو چھوٹے ابو بکر کو کیوں نہ دی عمر کو کیوں نہ دی عثمان کو کیوں نہ دی بلال کو کیوں دی جا رہی بتایا جا رہا ہے کہ دین میں عزت کا معیار خاندان نہیں ہے قربانی ہے تقوی ہے غلامی ہے غلام بن کے دکھایا جس دن اللہ کے نبی کا انتقال ہوا زور کی نماز پر پہلی اذان وفات کے بعد پہلی اذان اشد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو روتے روتے آواز بند ہو اذان پوری نہ کر سکے اور نیچے اتر گئے کہا قسم کھاتا ہوں آج کے بعد اذان نہ دوں اور جب صدیق خلیفہ بن گئے تو ان جگہ مجھے مدینے میں رہنا مشکل نظر آ رہا ہے مجھے اجازت دو میں جہاد میں چلا جاؤں انہیں اجازت دے دی چھ مہینے مدینے واپس نہیں آئے اور کتنے صحابہ ہزاروں صحابہ تبلیغ کے لیے نکلے ہوئے ہیں میرے نبی کسی کو خواب میں نہیں آئے صرف بلال کو خواب میں آ کر کہہ رہے ہیں بلال یہ کیا بے وفائی ہمارے پاس آنا ہی چھوڑ دیا اب عبیدہ بھی ہیں لشکر کے کمان کر رہے ہیں خالد میڈ بھی کمان کر رہے ہیں یزید میں نبی سفیان بھی کر رہے ہیں ایاز بن و غنم الساری بھی کر رہے ہیں مسنا بن حارثہ بھی کر رہے ہیں شرابیل بن حسنہ بھی کر رہے ہیں عمر بن آس بھی کر رہے ہیں لیکن خان میں کس کو آ رہے ہیں بلال بلال یہ بے وفائی ہم سے مل نہیں جوڑ دی چھ ماہ گزر گئے ان کو ایسا دماغ پہ اثر ہوا ان کو یہ بھول گیا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے سمجھا زندہ ہے اور زندہ ہی کے تصور میں رات ہی کو اٹھے اور اونٹنے پہ سوار ہو گئے دن رات ایک کیا سوائے نماز اور پیشاب کے سواری کو روکا نہیں ہے اور اکیس دن کا سفر ایک ہفتے میں طے کیا اکیس دن کا سفر ایک ہفتے میں اور مدینے میں داخل ہوتے جی ہی ہاں، یا رسول اللہ میں آ گیا یا رسول اللہ میں آ گیا جب قریب ہوئے تو پھر خیال ہے او ہو آپ تو جا چکے ہیں ہائے ہائے ہائے پھر کوئی بلال کا تڑپنا دیکھتا پھر آئے اور آ کر روزہ مبارک اس زمانے میں ایسے پابندیاں تھیں جا کر قبر پہ گر گئے یا رسول اللہ میں تو آ گیا آپ کہاں چلے گئے میں تو آ گیا آپ کہاں چلے گئے اسی اسنا میں نماز کا وقت ہو گیا تو مدینے والوں کو خیال آیا کہ آج بلال اذان دے دے لیکن سب کے سامنے انہوں نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں اذان نہیں دوں تو سب کو خیال آیا کہ آج بلال ازان دے کیسے ازان دے قسم کیسے توڑے تو باد صحابہ گئے حضرات حسن حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ نما کر ایک بھائی چھ سال کے ایک سات سال کے جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو تو دونوں سے کہا کہ بیٹو آپ کو انکار نہیں کر سکتے آپ دونوں آج جا کر بلال سے کہو ازان دو تو یہ دونوں بچے آئے مسجد بھری ہوئی ہے کھیلیں گے یا ہم یا ہم چچا ہماری ایک درخواست ہے انہوں نے فرمایا بیٹو حکم کرو کہ جیسے ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے جا ہمارے لیے دیتے بس بلال کے تو بند ٹوٹ گئے روتے روتے ہچی بند گئے کہا میرے بیٹو تم نہ کہتے تو شاید یہ کام میں زندگی بھر نہ کرتا لیکن میں تمہاری خاطر اپنی قسم توڑ دوں اور لوگوں کے سانس رک دلوں کی دھڑکن کی آوازیں باہر نظر آنے لگی سنائی دینے لگی جب بلال کو چڑھتے دیکھا وہ ایک انصاری عورت کا گھر تھا مسجد کی دیوار کے ساتھ جس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے اوپر چڑھے ہیں اور کانوں میں انگلیاں دی ہیں صرف اللہ اکبر کہا تھا کہ مدینے میں موتم دیکھو اور ہر مدینے ہر گھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں عورتیں بے قابو ہو کر روتی ہوئی بے پردہ گلیوں میں پک تم کیا جانو اپنے نبی جسے کراؤن سے عشق ہو اسے کیا خبر کہ محمد مصطفیٰ کیا جسے مٹ جانے والی دنیا کا پیچھے پھر رہا ہو اسے کیا خبر کہ نبوت کیا ہے اور نبی کیا ہے صرف دیوانہ وار گھروں سے باہر نکل آئے اور یوں لگا جیسے اللہ کے نبی کا زمانہ واپس لوٹ آئے اب اذان دے کر پھر واپس چلے گئے پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا اور بیت المقدس فتح ہوا جو ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ اس شہر کو فتح کون کرے گا تو انہوں نے مسلمانوں کو پیغام بھیجا کہ دیکھو ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے شہر کا فاتح کون ہے او لا دو ہم اس کو دیکھ لیں اگر وہ ہوگا تو شہر کی چابیاں دے دیں گے ورنہ ہمارا بچہ بچہ تم سے لڑے گا یا مر جائے گا یا کوئی فتح کا فیصلہ ہوگا تو چونکہ جنگ میں دھوکہ دینا جائز ہے جنگ میں جھوٹ دھوکہ جائز ہے تو صحابہ نے کہا عمر کو کون بلائے مدینے سے خالد بن ولید اور حضرت عمر دونوں کی شکل ملتی ان کا انعام کڑا پتا نے چند دن کے بعد خالد بن ولید کو کھڑا کر دیا کب آئے ہمارا امیر آ گیا تو وہ نے ہمارا ہاتھ بھی مار دیا مجھ کو ڈھونڈتے پھر میں چلے جاؤ ادھر کوئی نہیں ہے وہ سارے چلے گئے پھر وہ اندر آیا کہنے لگا کیا نام ہے تیرا عمر بن خطاب کیا تمہارے شہر میں کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور نے کہا نہیں تو کہنے لگا ان قریب تمہارے شہر میں ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور تیرے نصیب میں اس کا ساتھی ہونا لکھا ہے اور تیرے نصیب میں میرے ملک کی فتح لکھی ہے تو مجھے یہاں لکھ کر دے کہ جب تیری فوجیں میرا شہر فتح کریں گی تو میرے گرجے کو نقصان نہیں پہنچائیں تو کہنے لگا حضرات میری غربت کا مزہ میری جان سے بڑی تھی آ جاؤ میرے بادشاہ آپ مہربانی کر غریبی غریب تو ہے پر ایڈا مذاق نہ کرو گے میں غریب ہوں نہیں جان وہ کہنے لگا تمہیں اس سے کیا فرق تم لکھ کے دے دو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے ورنہ تیری جان جائے گی میں بتا دوں کرو اور تمہیں لکھنا جانتے تھے تم نے لکھ کے دے دیا سائن بھی کر دی پھر میرے رب نے وہ دن دکھایا کہ عمر بن خطاب کے سامنے ٹوٹتے چلے گئے باطل کے قلعے اور دیواریں گرتی چلی گئیں باطل کی اور جب مسلمانوں کی فوجیں شام میں داخل ہونے لگیں تو حضرت عمر نے امیر لشکر کو پیغام بھیجا فلاں پادری اگر زندہ ہو تو اس کو پوری عزت دینی ہے اور فل پروٹوکول دینا ہے اس کے پاس میرا خط بھی پڑا ہو میرا خط بھی اس کے پاس ہو بھائیو دنیا اور آخرت کی عزت مال میں نہیں ہے اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہے اللہ کے محبوب کی غلامی میں ہے اللہ کے محبوب کی مانگ کر چلنے میں ہے بت پوجنے والے مردوں کو عورتوں کو کہاں تک اس غلامی نے پہنچایا خولا بنتے صالبہ ایک خاتون ہیں مدینے ان کے خامن نے ان کو طلاق دے طلاق اس کو کہتے تھے زہار کون سی طلاق ہوتی تھی کوئی شخص یوں کہتا تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے تو وہ ایسی طلاق ہوتی تھی کہ کبھی مرتے دم تک نکاح نہیں ہو سکتا تھا تین طلاق میں تو یہ ہے کہ اگر آگے نکاح ہو جائے پھر وہاں سے طلاق ہو جائے دوبارہ شادی ہو سکتی اس طلاق میں ہمیشہ کے لیے دروازہ بند یہ جاہلیت کی رسم تھی شریعت نے کوئی فیصلہ نہیں دیا ان کے خامد نے خولا کو یہ کہہ دیا انتی یا قبر امی امی وہ آئیں اور اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئی وہ اب معائشہ آپ کو کنگھی کر رہی ہیں ان کا یا رسول اللہ اور اس نے میرے ساتھ زہار کر دیا کیا حکم ہے آپ نے فرمایا طلاق ہو گئی ان کا یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں کدھر جاؤں گی آپ نے کہا خولا طلاق ہو گئی تو پھر کہنے کے یا رسول اللہ میری جوانی ڈھل گئی دوسری شادی نہیں ہو سکتی میرے ماں باپ مر گئے میں کس کے پاس جا کر بیٹھوں گی آپ نظر ثانی فرمائیں تو آپ چپ ہو گئے جب آپ دو دو باتوں فرما چکے تھے آپ چپ ہو کے سر جھکا لیا عائشہ کنگھی کر رہی ہیں اس نے جب دیکھا آپ نہیں سن رہے تو کہنے لگے اچھا یا رسول اللہ آپ نہیں سنتے تو میں آپ کے رب کو سنا دوں اس نے اللہ کے نبی کے سامنے یوں ہاتھ اٹھایا اللہ میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ان دمن تو ہم الئی افادا ام دمن تو ہم الئی رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں خود رکھوں تو روٹی کہاں سے کھلاؤں باپ کے پاس رکھوں تو تربیت کون کرے تربیت تو ماں کرتی اسماعیل کو چھری کے نیچے کس نے لٹایا ماں کی تربیت نے ابراہیم اور اسماعیل کا تو ٹاکرا ہی کوئی نہیں ابراہیم تو ذبح کرنے آئے اس سطح تک پہنچانے والی ماں ہے کہ ماؤں کے ذمے ہے کہ اولاد کو اچھا انسان بنا کے قبر میں جائیں یا اللہ یا اللہ اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار سبحان اللہ اللہ کو پابند کر رہی ہے کہ اگر تو نے کوئی فیصلہ دینا ہے میرے حق میں ہونا چاہیے میرے خلاف نہیں ہونا چاہیے یہ کل تک پتھر کے آگے سر رکھ کے پڑی ہوئی تھی اور آپ زمین آسمان ایک نظارہ دیکھنے والے ہیں اور وہ روز جا رہی اور کہہ رہی ایک دم اللہ کے نبی پر وہی آئی جب وہی آتی تھی تو پتہ چل جاتا تھا آپ ایسے ہو جاتے تھے رم فق ہو جاتا تھا پسینہ آ جاتا تھا تو نے کہا کھولا کھولا کھولا چپ کرو چپ کرو وہی آ گئی تو اس نے اللہ کے نبی کو دیکھا اس نے پہچان لیا کہ وہی آ گئی اس نے اور رونا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں میرے حق میں کہ میرے خلاف جب وہی ختم ہوئی تو آپ نے آپ آنکھ کھولتے تھے یہاں پسینوں سے پسینہ پہنچتے تھے تو آپ نے کہا کھولا تو جو خوشخبری ہو تیرے رب نے تیرے حق میں فیصلہ کر دیا کیسا فیصلہ کیا ہے اسے حدیث کا حصہ نہیں بنایا اسے قرآن کا حصہ بنایا اٹھائیسواں پارا وہاں سے شروع کیا اور اتنا خوبصورت خولا کا اللہ تعالیٰ نے تعارف کرایا اللہ سميع بصير سمے ہم بصیر اے میرے حبیب جب آپ اور خولا میں چل رہا تھا مسئلہ اور وہ آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اور آپ سے منوا رہی تھی تو میں سارا سن رہا تھا میں سن رہا تھا آپ انکار کر رہے تھے وہ اقرار کروا رہی تھی آپ نہیں مانے پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے اس طلاق کو ختم کر دیا اور اس پر کچھ تھوڑا سا جرمانہ رکھا کہ ایک غلام آزاد کرے یا ساٹھ روزے رکھے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے بیوی حلال ہو گئی ایک عورت کی فریاد نے آسمان ہلا کے رکھ دی آج بیس لاکھ آدمی بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے روتے ہیں اور امام کعبہ کے پیچھے ختم قرآن میں جانے کا موقع ملا رمضان شریف میں تو پونے پونے گھنٹے کی دعا ہلا دینے والی دعا کہ بیس لاکھ میں شاید ہی کوئی ایسا پتھر دل ہوگا جس کی آنکھ سے پانی نہ بہ رہا ہو ورنہ عورتیں مرد ان کی تڑپ دیکھنے والی ہوتی ہے اور دس لاکھ کا مجمع مسجد نبوی میں چیخ رہا ہوتا ہے کوئی فیصلے بدلتے نظر نہیں آئے آج تک ایک عورت کے رونے نے ارش ہلا دیا قرآن اتار دیا بیس لاکھ تیس لاکھ کا مجمع فریاد کرتا ہے رمضان کے روزے رکھ کے احتقاق مسجد نبوی کا کر کے مسجد بیت اللہ کا احتقاق کر کے اور امام کعبہ کے پیچھے دعائیں مانگتے ہیں اور ان کی فریادیں ہیں لگتا ہے جیسے ایک بارش بھی اوپر نہیں گئی کہ اللہ سے صلح تو پہلے کرو زبان جھوٹ پر چل رہی ہو زبان گالی پہ چل رہی ہو زبان غیبت پہ چل رہی ہو زبان کو کی بےشتی کرنے پر چل رہی ہو آنکھیں بے حیا ہو چکی ہوں کانوں میں بے حیائی اتر چکے ہو پیٹ میں سود کا پیسہ جا رہا ہو جھوٹ کا پیسہ جا رہا ہو دھوکہ حرام اور ظلم و ستم ہمارا شیوا ہو تو ہم انسان ہیں یہی ہمارے لیے بڑی بات ہے ورنہ اگر اس مدینے والے کی دعائیں نہ ہوتی تو کب کے ہم بن چکے ہوتے بندر خنزیر اس کو دعائیں جو جو جاتے بھی تمہیں یاد کر گیا اولاد کو روتے روتے چھوڑ دیا تمہیں نہیں روتے روتے چھوڑا تمہارا مسئلہ حل کروایا جانے کا دن آیا تو اپنی بیگمات کو بلا کر رخصت کیا الوداع کیا پھر حضرت فاطمہ کو بلایا رخصت کیا الوداع کا پھر حضری کو بلایا ان کا سر اپنی گود میں رکھ کے سر سرف اس کی کمر سر پہ یوں کر کے ہاتھ پھیرتے رہے پھر رخصت کیا پھر آخر میں حسن حسین کو بلایا حسن کو یوں لیا حسین کو یوں لیا اور ان کے سر چومنے اور رونے لگے چونکہ نظر آنے لگا ایک زہر سے تڑپ رہا ہے ایک کا سر نیزے پہ چڑھا ہوا ہے لیکن ان کے لیے کوئی سوال نہیں ہے یہ وہ بچے تھے جن کو آپ گود میں کھلاتے تھے سینے پہ سلاتے تھے ایسا پیار محبت آپ سوئے ہوئے تھے اللہ کے نبی کبھی آپ کرتا پہنتے تھے کبھی خالی چادر چادر یا کرتا تھا وہ پیٹ سے ہٹ گیا تھا حسن آئے اور پیٹ پہ چڑھ گیا آگے اللہ کے نبی کا ناف نظر آ رہا تھا ناف تو اس نے معصوم بچے نے ناف کو سوراخ سمجھا اور اس میں پیشاب کی دھار پگا کے ماری اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی آپ ہلے نہیں اس کو پورا پیشاب کرنے دیا پھر اٹھے تو ماں یوں کر دیتی ہے بچے کو ماں پیشاب محسوس یوں کر دیتی ہے پیشاب ہو گیا پیشاب ہو گیا اور آپ سورا پیشاب کیا پھر اٹھ کے بچے کو اٹھائے جن کے لیے ایسی دل میں محبت تھی جن کو گود میں سلایا جن کو لوریاں دی بچے روئے تو آپ دوڑ کے فاطمہ میں پتہ ہے مجھے اپنے بچوں سے کتنا پیار ہے مجھے ان کا رونا برداشت نہیں ہوتا اور آگے نظر آ رہا ہے کہ پوری نسل رو رہی تمہارے پاس کیا عذر ہے ہماری ہمارے پاس جھوٹ بولنے کا کیا عذر ہے دھوکہ دینے کا کیا عذر ہے ہماری تاریخ ہے ہمارا قرآن ہے ہماری حدیث ہے ہمارے پاس سیرت ہے ہم کیسے بھاگ سکتے ہیں تمہیں پتا ہے مجھے ان کا رونا برداشت نہیں ہوتا کیوں رلا رہی نماز میں وہ کمر پہ چڑھ جاتے ہیں اور آپ سجدہ لمبا کر دیتے ہیں فرض نماز کے سجدے لمبے ہو رہے ہیں اور نظر آ رہا ہے وہ چڑھ گیا نیزے پر وہ زہر سے تڑا ہوا زہر کی موت تڑپا کے رکھ دیتی ان کے لیے کوئی دعا نہیں تھی جنت کی خوشخبریاں سنا دی حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے دنیا میں دکھوں کے لیے چھوڑ دیا لاڈ اتنے لڑائے کہ ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں ان کے لیے گھوڑا بن جاتے اور ان کو کمر میں بٹھا لیتے اور پورے کمرے میں چکر لگاتے اب کیا کہتے تمہارا گھوڑا کیسا ہے تمہارا اونٹ کیسا ہے حسن حسین کو کشتی کروا دی ایک دفعہ کشتی کروا رہا ہے اور حسین کو کہہ رہے شاباش شاباش تو فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ اب حسین کو شاباش دیے جا رہے ہیں حسن کو نہیں کچھ شاباش دے رہے تو آپ نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا یہ بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے میں بھی اسے شابت دے رہا ہوں ایک نئے پہ چڑھ گیا ایک پہ چڑھ گیا ان کو رخصت کر دیا جبریل آ گیا جی موت کا فرشتہ آ چکا ہے موت کا فرشتہ آ گیا گیا رسول اللہ اللہ کا فرمان تھا آنا چاہیں تو لے آنا ورنہ واپس آ جانا تو آپ نے جبریل کی طرف دیکھا تو کیا کہتا ہے جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے اس پر آپ نے فرمایا جبریل واپس جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں میں پھر جواب دوں گا نہیں تمہیں چھوڑا اولاد کو چھوڑ دیا تمہیں نہیں چھوڑا جگریل پیغام لے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا قرس آئیں اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں یا اللہ مجھے بلا لے اپنے پاس اور جاتے ہوئے دو باتوں کی نصیحت کی اے میری امت نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا پوری دنیا پہ نظر دوڑاؤں تو دس فیصد سے زیادہ مسلمان نہیں نمازی نوے فیصد بے نمازی نوے فیصد نہیں پڑھتے آخری نصیحت نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا دوسری غریبوں پہ رحم کرنا غریبوں پہ رحم کرنا یہ کیسے کیسے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور میدان معاشر میدان معاشر میں جب جہنم آئے پھر چیخ مارے بڑے بڑے فرشتے زمین پر گریں گے بڑے بڑے ولی ابدال زمین پر گریں گے اور سارے انسان تمے انبیاء کہیں گے یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی ایک پکار پڑ جائے گی نفس نفس نفس نفس آدم علیہ السلام نو علیہ السلام ادریس علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کہیں گے تیری میری دوستی کا واسطہ میری جان بچا میں کسی کا سوال نہیں کرتا اسماعیل یوسف یعقوب ابراہیم داود سلیمان یا زکریہ شعیب روس سال روس سب دانیاس الیاس یونو سیو سب یا اللہ نفسی نفسی یا اللہ نفسی نفسی حضرت عیسی علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا بس میری جان بچا میری جان بچا اتنے میں ایک آواز بلند ہوگی جو شور شور پہ چھا جائے گی جیسے میرے مائک کی آواز ساری مسجد پہ چھا گئی ہے ایک آواز بلند ہوگی جو سارے شور پہ چھا جائے گی وہ آواز اور ہوگی وہ نفسی نفسی نہیں ہوگی لہذا لوگ کہیں گے کیا آواز پتا چلے گا کوئی کہہ رہا ہے امتی امتی امتی امتی میری امت اللہ میری امت اللہ میری امت تو لوگ یوں دیکھیں گے یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے یہ وہ ہے جسے تم نے بھلا دیا ہے میرے اللہ نے تو اسے روز روشن کی طرح واضح کیا تھا اس کی ہر ادا کو محفوظ کیا تھا وہ کون ہے وہ محمد کون ہے بن عبداللہ کون ہے بن عبد المختلف کون ہے بن ہاشم کون ہے بن عبد مناف کون ہے بن قصی کون ہے بن کلاب کون ہے بن مرہ کون ہے بن قعب کون ہے بن لوی بن غالب بن فہر بن مالك بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عوث بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن قبئی بن عوام بن ناشق بن حضا بن بلداف بن یدلاف بن فاطر بن جاهل بن ناعش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن يثربي بن يعسن بن يلهن بن إرعوى بن عيبي بن زيشان بن عيصر بن أخناف بن إيهام بن مقصر بن ناحب بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعوب بن فائد بن عابر بن أرفق شاب بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن إيل بن قينان بن آنوش بن شيش وبن آدم عليه الصلاة والسلام یہ کون ہے یہ ہے محمد مصطفیٰ ہے یہ کون ہیں یہ آخری نبی ہیں آخری رسول ہیں میرے اللہ کے حبیب ہیں میرے اللہ کے خلیل ہیں میرے اللہ کے کلیم ہیں میرے اللہ کے مصطفیٰ ہیں میرے اللہ کے مصطفیٰ ہیں میرے اللہ کے مرتضا ہیں میرے اللہ نے انہیں حبیب اللہ کہا کلیم اللہ بھی کہا خلیل اللہ بھی کہا مصطفیٰ بھی کہا مشتبہ بھی کہا مرتضا بھی کہا مزمل بھی کہا متفر بھی کہا وہ کہہ رہے ہیں امتی امتی امتی امتی کون سی امت شراب بیچنے والے کون سی امت جوا کھیلنے والے کون سی امت اسی کے دین پہ ڈاکے ڈالنے والے کون سی امت جھوٹ فراڈ پریم میں مرنے والے کوئی ہوتے جنید بغدادی جیسے سارے رابعہ بصری جیسی لیکن میں قربان جاؤں اپنے نبی کی شفقت رحمت پر میری میری میری امت امت نغمہ ایک ہی ہستی کا ہوگا وہ میرا نبی آپ کے نبی ہوں گے وہ مجھے مشر میں نہ بھولے میں شاخوں میں بھول جاؤں یہ تبلیغ کا پیغام ہے کہ محمدی زندگی سیکھو اور میرے نبی کی زندگی صرف مسجد میں نہیں ہے صرف حج عمرے میں نہیں ہے ہاں یہ ہماری بنیاد ہے نماز نہ ہو تو کچھ نہیں ہے نماز نہ ہو تو کچھ نہیں ہے نماز کے بغیر دین نہیں ہے سر کاٹ دیا نماز چھوڑی سر کاٹ دیا سر کٹا تو سب کچھ ختم ہو گیا ہے لیکن لیکن عبادت سب کچھ نہیں ہے عبادت ہماری بیس ہے بیس پر یہ مسجد کھڑی ہوئی ہے ہمارے لیے میرے نبی کی گھر کی زندگی وہ اپناؤ دفتر کی زندگی وہ اپناؤ تجارت کی زندگی وہ اپناؤ شادی کی زندگی باپ کی حیثیت سے بھائی کی حیثیت سے بیٹے کی حیثیت سے خامد کی حیثیت سے دوست کی حیثیت سے میدان جنگ میں سالار کی حیثیت سے امام کی حیثیت سے زندگی کے ہر شعبہ میرے نبی نے چمکایا اور روشن فرمایا اور اس سے فرمایا محجت بیدا لئی لوہا کا رہا لا انہا اللہ میں تمہیں روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اس میں رات ہے ہی نہیں اس میں دن ہی دن ہے جو چلے گا منزل تک پہنچے گا جو نہیں چلے گا اندھیروں میں پھٹک کے مر جائے گا ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ دنیا کی واحد ہستیاں ہیں واحد ہستیاں ہیں واحد ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی کی صحبت سے یہ فیض پایا کہ اللہ نے مرنے سے پہلے کہہ دیا کلن وعد اللہ حسن اے میرے نبی میں تیرے تمام صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں سب جنتی ان سے خطائیں ہوں گی لیکن میں نے معاف کر دیا سب جنتی ہیں تیرا کوئی ساتھی جہنم میں نہیں جائے گا بھائی ہو اپنے نبی کی زندگی کو اپناؤ آپ برائے دیش میں نہیں ہو اب یہ آپ کا دیش ہے یا آپ جس جتنے بھی لوگ آج سے پچاس سال پہلے سے بیس تیس سال پہلے آئے وہ اس لیے سے آئے کہ جائیں گے کچھ کمائی کر کے وطن واپس چلے جائیں گے لیکن لیکن یہاں رہتے رہتے رہتے اتنے مانوس سیاد سے ہو گئے اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے یہاں کی سہولتوں نے ایسا پکڑا ایسا پکڑا میں نے کل بھی سنا کو پٹھان بھائی بیٹھا تو ناراض نہ ہو ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا تو لوگوں نے کہا خانسا بڑا افسوس ہے آپ کا خرگوش گم ہو تو کچھ فکر نہ کرو ہم نے اس کو نسوار لگایا ہوا ہے جب بھی نشہ ٹوٹے گا ادھر ہی آئے گا تو ان ملکوں نے آپ کو نسوار لگا دی پاکستان بنگلہ دیش انڈیا میں کہاں ملیں گی یہ سعودی اب یہ تمہارا دیش ہے یہ تمہارا وطن ہے تمہاری نسل جو یہاں پیدا ہوئی ہے یہ واپس کبھی نہیں جائے گی تم خود نہیں واپس جا سکتے تمہاری نسلیں کہاں جائیں گی اسے اپنا وطن بناؤ اور اس میں محمد شمیں جلاؤ پروانوں کی طرح لوگ آئیں گے مجھے بڑا گلا ہے ان مسلمانوں سے جو ان ملکوں میں آئے اور ایمان کی شمیں نہ جلائیں اپنے ہی مال کمانے میں لگ گئے اپنے نبی کی زندگی بھول گئے میں جنوبی امریکہ میں دو دفعہ گیا ہوں ایک کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی نسلیں مرتد ہو گئی اسلام چھوڑ دیا کسی نے تبلیغ نہیں کی ان کو غیر مسلم ہونے کی باپ نے بتایا ہی نہیں کہ اسلام کیا ہوتا ہے کمائی کمائی کمائی کمائی کمائی اتنی دولت کمائی کہ ایک ایک ایک ایک آدمی پورا ملک خریدے اتنے پیسے ہیں لیکن اولاد ختم کیوں نہ ان کو ٹائم دیا نہ ان کو اسلام بتایا نہ گھر میں اسلامی زندگی کو زندہ کیا یہ تمہارا دیش ہے یہاں محمد ہی بن کے دکھاؤ تمہیں نظر آنا چاہیے کہ یہ محمد مصطفیٰ کا امتی ہے ایک عرب نوجوان فاضل دسیونی جدے کا امریکہ میں سڑک پہ کھڑا تھا پگڑی داڑھی کے ساتھ ایک لڑکی آ گئی کہنے کہ تم تمہارا یہ لباس بہت خوبصورت ہے تم کون ہو کہا میں مسلمان ہوں کہا تو باقی مسلمان تو ایسا لباس نہیں پہنتے تم نے یہ کیوں پہنا گے اس نے اس کو تھوڑی سی دعوت دی وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو تمہارے تو لباس اور ظاہر میں اتنی طاقت ہے اپنی قیمت نا ایک چیز کو میں پسند کرتا ہوں تو میرا لیول اسٹیٹس ہوگا ایک چیز کو بڑا عالم علامہ پسند کرتا ہے اس کا اسٹیٹس اور لیول ہوگا اللہ نے آدم کی ساری نسل میں ایک پسند کیا اور پسند کرنے والا اللہ جسے پسند کیا وہ محمد مصفا تو کیا ہستی ہوں گی کیسے ہوں گے وہ ان کی اداؤں میں ڈھل جاؤ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما میرے رب نے اعلان کر دیا کہ میرے حبیب بتا دے اسٹوڈنٹ والوں کو تیرے تابع ہو کر چلیں گے تو قبول ہیں ورنہ مردود ہیں لا يؤمن حتى يكون هواه تبعا لما جئت به لا يؤمن حتى اليه من ولده ووالده والناس اجمعين جب تک مجھ سے تم عشق نہیں کرو گے تمہارا ایمان کامل نہیں جب تک تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان کامل نہیں جب تک میرا لایا ہوا طریقہ اپنے اوپر اپناؤ گے نہیں تمہارا ایمان کامل نہیں ہے او بھائیو محبت تقسیم ہو جاتی عشق تقسیم نہیں ہوتا محبت بیوی سے محبت بچوں سے محبت ماں سے محبت باپ سے محبت اپنے آپ سے لیکن عشق ہوتا ہے جب تو وہ تقسیم نہیں ہوتا اور اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کے جو بندہ ہے نا اللہ اس کے رسول پر دیوانہ وار فدا ہونے والا جذبہ لے کر چلے عشق یہ سیکھو اس ملک کو اپنا ملک سمجھو انہوں نے تمہارے ساتھ سچائی کا معاملہ کیا ان کے ساتھ دھوکہ نہ کرو انہوں نے تمہیں ہمدرد بن کے دکھایا ان کے ساتھ ظالم نہ بنو اس وجہ سے کسی لڑکی سے شادی نہ کرو کہ میں نے کاغذات بنانے ہیں بڑا ظلم ہے بڑا ظلم ہے فرانس سے ایک لڑکی کا مجھے فون ہے مجھے نہیں پتا اس نے کہاں سے میرا نمبر لیا کیسے لیا آج تک کوئی سمجھ میں نہیں آیا ٹوٹی پھوٹی اردو میں اس نے مجھے کہا کہ میں نو مسلم ہوں منڈی بہاؤدین کے ایک آدمی نے میرے ساتھ شادی کی جب اس کا مطلب پورا ہو گیا یعنی کاغذات تو مجھے چھوڑ کے چلا گیا تو اللہ کا فضل ہے مجھے اسلام سمجھ میں آ چکا ہے میں اسلام نہیں چھوڑوں گی اس نے مجھے چھوڑ دیا میں اسلام نہیں چھوڑوں گی ایسے واقعات ہر ملک میں موجود ہیں اور ایسے میرے نبی کے سینے پر خنجر مارنے والے ہر ملک میں موجود تم تو سارے پڑھے لکھے ہو سو سال پیچھے کا چور بھی ایسا غیرت مند تھا انگریز کی حکومت میں دلی میں ایک جیب کترا تھا اس کے چیلے ان کو سکھا کر بھیجتا تھا تو ایک دن ایک چیلا دو روپے لے کر آیا تو وہ کہنے لگا بے وقوف آج صرف دو روپے کہنے لگا استاد جی آج بڑا موٹا مال پھنسا تھا ایک گورے کی جیب کاٹی انگریز تھوڑے پیسے تھے دو قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو تانا دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی تو میرا نبی شرمندہ ہوگا میری غیرت نے مجھے گوارا نہ کیا میں نے جا کے اس کو اس کا بٹوا واپس کر دیا یہ دو روپے اپنے کے کھینچ کے لایا ہوں تو اس, اس نے اس گرو نے اس کو دس روپے جیب سے انعام دیا کہ بیٹا یہ تیرا آج کا میری طرف سے انعام ہے کہ تو نے صحیح کام کیا ہے سو سال پہلے کا تو چور اتنی غیرت والا تھا کہ اپنے نبی پہ حرف نہیں آنے دیتا تھا اس لیے شادی مت کرو کہ میں نے کاغذات بنانے یہ ظلم و ستم مت کرو ان لوگ اللہ کو دھوکہ نہ پسند ہے جھوٹ نہ پسند ہے میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گنا کر سکتا ہے دو نہیں کر سکتا ایک جھوٹ نہیں بول سکتا ایک دھوکہ نہیں دے سکتا ایک جھوٹ نہیں بول سکتا ایک دھوکہ نہیں دے سکتا میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان کنجوس ہو سکتا بخیر آپ نے کہا بزدر ہاں۔ ہو سکتا آپ نے کہا ہاں۔ جھوٹ بول سکتا کہا نہیں جھوٹ نہیں بول سکتا ایک جھوٹ نہیں بول سکتا ایک دھوکہ نہیں دے سکتا اور دونوں کام اور درجے کے موجود اورا پیمانے پر بھائیو اپنے نبی کو عزت دو اپنی نسلوں کے لیے اسلام کی فضا قائم کرو نبوت والی زندگی اس کے تمہیں خود دین سیکھنا پڑے گا خود دین سیکھو خود دین سیکھنے کے لیے تبلیغ سے بہتر کام اس وقت دنیا میں کوئی نہیں ہے بر اعظم میں ایسی محنت کوئی نہیں ہے جس نے تمام امت کے طبقات کو متوجہ کیا ہم کمزور ہیں کام کرنے والے لیکن یہ محنت میرے نبی والی محنت ہے جس نے ہمیں ایک زندگی دی ایک پیغام دیا ہے صرف نماز روزے پر اسلام ختم نہیں ہوتا آگے معاشرت ہے تمہیں مساجد قائم کرنی ہوگی یہاں تمہیں اپنے اسکول بنانے چاہیے تمہیں اپنے مدرسے ہونے چاہیے جہاں تمہارے بچے دین پڑھیں چونکہ آج کی تعلیم ماں باپ کا مقام نہیں بتاتی آج کی تعلیم میاں بیوی کا تعلق نہیں بتاتی آج کی تعلیم بہن بھائی کا تعلق نہیں بتاتی آج کی تعلیم پڑوسی کا پڑوسی پڑوسی بیٹا نہیں بیوی نہیں ماں نہیں باپ نہیں بھائی نہیں بہن نہیں پڑوسی آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے پڑوسی کے بارے میں اتنا کہا اتنا کہا کہ مجھے ڈر لگا کہیں اس کا وراثت میں حصہ نہ ہو جائے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پڑوسی کا کیا حق ہے ارے بھائی سو کے نہ سننا پڑوسی اب پڑوسی یہودی ہے دہریا ہے عیسائی ہے ہندو ہے سکھ ہے پڑوسی کا لفظ ہے مسلمان کا لفظ نہیں ہے پڑوسی کہ یا رسول اللہ ما حق الجار پڑوسی کا کیا حق ہے تو آپ نے فرمایا پڑوسی کا حق یہ ہے انستاانبفاہن ہو اگر اسے مدد کی ضرورت پڑے تم سے مدد طلب کرے اس کی مدد کرو کا عقرد ہو تم سے قرضہ مانگے تو اسے قرضہ دو ان فرح فاہن میں ہو اگر وہ خوش ہو تو اس کو خوشخبری دو اس کو مبارک دو اس کو مبارک دو ان ماری خود ہو بیمار ہو تو اس کا حال پوچھو جا کے وہ مر جائے تو اس کی تعزیت کرو جا کے تعزیت سے نہیں روکا جنازہ صرف اسلام میں ہے مسلمان کا افسوس سے نہیں روکا یہ تو پڑوسی کے حق بتائے جا رہے ہیں اپنے گھر کی دیوار اس کی اجازت کے بغیر اونچی نہ کرو اپنے گھر کی دیوار اس کی اجازت کے بغیر اونچی نہ کرو اپنے گھر کے چھل کے اس کے دروازے پر مت پھینکو کہ کہیں ممکن ہے وہ نہ کھا سکتا ہو وہ پھل وہ نہ کھا سکتا ہو تو اس کو کہیں ارمان نہ ہو اگر اپنے پڑوسی تو ضرورت مند ہے تم اس کو گوشت کی بوٹی نہیں بھیج سکتے تو تھوڑا ایک گلاس پانی زیادہ کر دو اسے شوربہ بھیج دو عبداللہ بن عمر کا ایک پڑوسی تھا یہودی عبداللہ بن عمر مہینے میں ایک دن گوشت کھاتے تھے مہینے میں ایک دن ایک جس دن گوشت پکتا تھا تو فرماتے پہلے ہمارے یہودی پڑوسی کو بھیجو بعد میں میں کھاؤں گا پہلے اس کو بھجواتے پھر کھاتے ہم عجب مسلمان ہیں ہم غیر مسلموں سے نفرت کریں اور ان کو ہم تو اپنوں سے نفرت کریں ایک دوسرے سے لڑ لڑ لڑ لڑ یہ اس کو کافر کہہ رہا وہ اس کو کافر کہہ رہا کوئی دنیا مسلمان باقی بھی ہے کہ نہیں سلام ہی نہیں کر مسافر ہی نہیں کر اگر کوئی کہتا میں حق والا ہوں تو اس کے ذمے ہے جو حق پر نہیں اس سے محبت کرے اس کو قریب لانے کی کوشش کرے اگر اسے نفرت کرے گا تو حق کہاں سے پھیلائے گا حضرت ابا امام ابو حنیفہ جن کے فتوے پر ہم چلتے ہیں ان کے پڑوس میں ایک نوجوان رہتا تھا شراب وہ شراب پی کے شور مچاتا اور زور زور سے گانے گاتا اور یہ ضرور کہتا ادا ہو نیفا فتن ادا ہو لیا میں کئی حتن ساداد میں آدمی تو بہت بڑا تھا پر لوگوں نے میری قدر نہ کی بندہ تھا میں بڑے کام داؤں پر کسے میں نے پہچانے نہیں یہ شعر روز پڑتا تھا ایک دن وہ شراب پی کے شور مچا رہا تھا تو باہر سے پولیس افسر گزرا اس نے دیکھا کہ ابو حنیفہ کا پڑوسی اور یار آگ اس نے گرفتار کر کے جیل ڈال دی دو تین دن گزر گئے اس کی آواز نہیں آئی تو امام صاحب نے کہا وہ ہمارے پڑوسی کی آواز نہیں آتی وہ کدھر وہ پولیس پکڑ کے لے گی اچھا تو تھانے پہنچ گئے وہ تھانے دار اس زمانے میں پتہ نہیں کیا کہتے تھے آج کی زبان میں کہتا ہوں تو اس نے پولیس اسٹیشن والے سے کہا بھائی وہ ہمارا ایک پڑوسی آپ پکڑ کے لائے تھے اس کو آپ چھوڑ دو کہا جی میں تو آپ کی وجہ سے پکڑ کے لاؤں کہ آپ اتنے بڑے عالم اور آپ کے پڑوس میں شراب پی کے شور مچاتا ہے تو کہنے کہ بھائی میری وجہ سے ہی پکڑا ہے میری وجہ سے چھوڑ دوں گا یہ جی، چھوڑ دیتا ہوں تو چھوڑ دیا اس کو نکال کے لے کہنے کہ بھائی زمانے نے تیری قدر نہیں کی میں نے تو کی نا تیری قدر <laughs> اس نے ایسی شراب سے توبہ کی کہ پھر اس کو ہاتھ نہیں لگایا محبت دین محبت سکھاتا ہے میرے نبی سے میرے نبی نے پوچھا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کون سا ہے صحابہ نے کہا نماز نے کہا نہیں صحابہ نے کہا جہاد نے کہا نہیں صحابہ نے کہا حج آپ نے کہا نہیں صحابہ نے کہا روزہ آپ نے کہا نہیں صحابہ نے کہا صدقہ آپ نے کہا نہیں پھر آپ ہی بتائیں تو آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے ایو اسلام قال لا قالوا الجہاد خال اللہ قالوا خال اللہ لا قالوا الله اللہ رسول عالم إن اور الاسلام الحب للہ والبغض للہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے ادھر دیوبندی بریلوی بن کے نہ رہنا ادھر شیعہ سنی بن کے نہ رہنا یہاں امتی بن کے رہنا مسلمان بن کے رہنا ورنہ میرے نبی کی زندگی کو ذبح کرنے والے بنو گے تو اپنے نبی کی معاشرت سیکھو سیکھو کہ میرے نبی گھر یہ تو پڑوسی کا حق بتا ہے پڑوسی ایک یہودی کا جنازہ گزرا آپ کے احترام میں کھڑے ہو یہ ہمارے اخباروں والے پاکستان کا اگلی دشمن ہندو پاکستان کا اگلی دشمن ہندو ارے نہیں بے وقوف ہو تم خود اپنے دشمن ہو تم خود اپنے دشمن ہو تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کے قافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رنبری کا سوال ہے ہم نے خود اپنے پاؤں پہ گلا نہیں مارے کسی کے پیٹ میں بھی درد ہو تو امریکہ کی سازش سارا پاکستان جھوٹ سے بھرا پڑا ہے امریکہ کی سازش نوے فیصد لوگ نماز نہیں پڑھتے یہ امریکہ کی سازش یہ یہودیوں کی سازش سو فیصد اولاد ماں باپ کی نافرمان ہے یہ یہودیوں کی سازش سارے بینکوں میں مسلمانوں کا پیسہ سود پہ پڑا ہوا ہے یہ امریکہ کی سازش ہے ڈیفینس میں ہر چوتھے گھر میں مجرا ہو رہا ہوتا ہے یہ امریکہ کی سازش ہے شراب چلتی ہے سنا چلتا ہے یہ یہودیوں کی سازش ہے یہ اپنے پاؤں پہ خود کلہڑی مار رہے ہیں قوموں کے سفینے اوروں کے ڈوبونے سے نہیں ڈوبتے اپنے ہاتھوں سے ڈوبتے ہیں تین کام جو قوم کرے گی تباہ ہو جائے گی تین کام جو کرے گی آباد ہو جائے گی جس قوم میں ظلم ہوگا جس قوم میں جھوٹ ہوگا جس قوم میں بد جس قوم میں دھوکہ ہوگا وہ قوم تباہ ہو جائے گی جس فرد مرد عورت میں جھوٹ ظلم دھوکا ہوگا تباہ ہو جائے گا ہو جائے گی جس قوم میں سچائی ہوگی عدل ہوگا جانت ہوگی فرد ہو یا مرد ہو عورت ہو یا قوم ہو انہیں کوئی زوال پہ نہیں لا سکتا وہ عروج کی سیڑھیاں چڑھ کے رہیں گے اللہ چڑھا کے رہے گا میرا مسلمان بھائی بہن ظلم میں لفڑا ہوا ہے جھوٹ میں کالا ہو چکا ہے دھوکے دینے کو تجارت سمجھتا ہے میں کیسے کہوں کہ یہودی کی سازش ہے امریکہ کی سازش ہے میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے میرا نبی پڑوسی کا یہ حق بتا رہا ہے پڑوسی چاہے ہندو ہو سکھ ہو جائے اور چار اہل سنت کے امام سب سے بڑا شخص جس کے فتوے پر آج بھی پچاس کروڑ مسلمان عمل کرتا ہے وہ شرابی کو چھڑا کے لگتا ہے میرا دین نفرت نہیں سکھاتا کہ پڑوسی کے ساتھ یہ حال ہے تو ماں باپ کے ساتھ کیا ہوگا بھی بچوں کے ساتھ کیا ہوگا میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی تو لوگ دیکھتے میں شکی نماز سے مسلح پر ہوتا اور میں سورت فاتحہ پڑھ رہا تھا اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا یہ زندگی نبی سکھائے گا اس کے لیے مدرسے قائم کرو جو تمہارے بچوں کو دین سکھائیں پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے تمہیں دنیاوی علم کی ضرورت ہے اس کے لیے اپنے اسکول بناؤ جس میں تمہارا اپنا اسلامی ماحول ہو تو تمہارے گھر میں ایمان کی فضا ہو اس کے لیے تبلیغ میں نکلو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ زندگی گزارنے کے آداب کیا ہیں طریقے کیا ہیں سلیقہ کیا ہے آپ نے فرمایا عمر کس کو کہہ رہے ہیں عمر کس کو کہہ رہے ہیں علی علی عمر مقرب ترین صحابہ میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے ان کو کہہ رہے ہیں تمہارے زمانے میں ایک شخص آئے گا اس کا نام ہوگا اویس اس کا قبیلہ ہوگا عامر اور اس کا خاندان ہوگا کرن اس کا رنگ ہوگا کالا کد ہوگا درمیانہ آئے گا وہ یمن سے جب آئے تو تم نے اس سے اپنے لیے دعا کروانی ہے عمر علی کو ان کی دعا کی ضرورت سورے تابعین اکٹھے ہو جائیں ایک صحابی کے بال کے برابر نہیں تو عمر علی کو کوئی پکڑے گا اور اویس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اویس کرنی نام سنا ہے نا اویس کرنی اویس کرنی کرن خاندان ہے عامر قبیلہ ہے اور ان کا علاقہ یمن میں میں دو سال پہلے گیا میں ان کے علاقے میں گیا ان کے گاؤں میں گیا جہاں وہ پیدا ہوئے جس جگہ وہ گاؤں تو متعین نہیں لیکن وہ وادی متعین تھی کہ یہاں اویس سرنی پیدا ہوئے اور ان کے خاندان کے شخص سے ملاقات بھی میری ہوئی تو آپ نے وجہ کیا بتائی کا وجہ یہ ہے عمر علی وجہ یہ ہے کہ جب وہ یوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ خالی نہیں لوٹا تھا کیوں کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے وہ جب ہاتھ اٹھاتا اللہ کہتا لبیک تحج جہاد نماز روزہ حج نہیں ماں کی خدمت سے ہر عنہ خلیفہ بن گئے ہر سال ڈھونڈے اویس اویس اویس ملا ہی نہیں ایک سال انہوں نے سارے حاجی اکٹھے کر لیے حج میں ڈھونڈتے تھے سارے حاجی اکٹھے کر لیے بھائی سب کھڑے ہو جاؤ سارے بیٹھ جاؤ یمن والے کھڑے رہو دیکھا سارے یمنی بیٹھ جاؤ بنو عامر کھڑے رہو کھڑے کیا سارے بنو عامر کھڑے ہو جاؤ کرنی بیٹھ جاؤ کرنی کھڑے رہو تو ایک آدمی بچا تو آپ نے تصدیق تم کرنی ہو جی آمر سے ہو جی ایس کو جانتے ہو ہاں جی میرا بھتیجا اب تم پوچھ رہے ہو تو پاگل سا ہے بس تو میں رونے لگا نہیں وہ نہیں تیرا دماغ کو ہلیا لگ رہا ہے تو پوچھا کدھر ہے کہا جی اونٹ چرانے گیا اونٹ چرانے تو آپ نے علی کو ساتھ لیا عرفات کو نکل گیا دیکھا تو اویس ایک کیکر کے نیچے نماز پڑھ رہے یہ دونوں جا کے ایسے بیٹھ گئے انہیں محسوس ہوا دو آدمی آ گئے تو انہیں نماز چھوٹی کر کے سلام کرا تو زمر نے پوچھا کون ہو بھائی کاجی مزدور ہوں تمہارا نام کیا ہے کاجی اللہ کا بندہ بھائی اللہ کے بندے تو سارے ہیں میں وہ نام پوچھ رہا ہوں جو تیری ماں نے تیرا رکھا وہ کہ وہ تو دونوں کو نہیں جانتا تھا پہلی دفعہ حج پہ آئے وہ کہنے لگے تم کون ہو میرا انٹرویو کرنے والے تو اس پر حضرت علی نے کہا اویس یہ ہیں امیر المومنین عمر اور میں ہوں علی بن نبی طالب پھر وہ ایسے ہلنے لگے دونوں کو سلام کیا اچھا اللہ کے نبی نے نشانی بتائی تھی کہ اس کی کمر پہ ایک نشان ہوگا سفید تو عمر نے کرتا اٹھا کے دیکھا تو سفید نشان کہنے کے بچے دعا کر ہم دونوں کے لیے وہ حضرت میں آپ کے لیے دعا کروں میری اوقات ہے میں تو آپ کے قدموں کی خاک نہیں میں کیسے کروں کا نبی نے کہا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ماں کی خدمت کر کے اویس اس مقام پہ پہنچ چکا ہے جب یوں کہتا ہے تو اللہ لبیک کہتا ہے عمر علی جیسے سے دعا اللہ کی قسم عمر علی کو اویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی اللہ آگے دیکھ رہا تھا اللہ کے نبی آگے دیکھ رہے تھے کہ یہ امت ماؤں کو کیسے ذلیل کرے گی تو اللہ کے نبی نے یوں ادنا کا پابند کیا آلہ کو تاکہ پیغام آگے جائے کہ ماؤں کی خدمت چھوٹوں کو بھی بڑا کر دیتی ہے ادنا کو بھی آلہ کر دیتی پھر ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا لوگ جنت میں چلیں گے اب ایس بھی چلیں گے جب جنت کے گیٹ پر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا باقی اندر چلے جاؤ اویس کو روک دو تو اویس روک جائیں گے اور ڈر جائیں گے کہ اللہ ایک ہی بڑی گو تھے آگے پیچھا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے دیکھو تو اویس پیچھے دیکھیں گے تو سب مجرم کھڑے ہوں گے دو زخ والے کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے مجھے خوش کیا تھا اپنی ماں کی خدمت سے یا دو زخ والے کھڑے ہیں تو ایسے اشارہ کر جس جس کا تو اشارہ کرے گا آج تیری تو فائدہ لاکھوں آدمیوں کو جنت میں ڈالوں گا في شيء كاهي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا چار زندگی بتائی اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا کیا میرے رب نے ماں باپ کا حق بتایا ایک اس کا ایک ایک آیت کو پیش کرتا ہوں ایک آیت وقف دلحماں جنا بل من رہ جناح آدمی کی جد ہوتا ہے جناح نہیں ہوتا یعنی بازو ہوتے ہیں پر نہیں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ماں باپ کے آگے پر بچھا دے میرے کوئی پر ہیں تمہارے کوئی پر ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا پر بچا پر بچھانے کا کیا مطلب ہے میں جب کالج پڑھتا تھا اسکول پڑھتا تھا جب میں تو جب ہم گھر واپس جاتے تو ہمارے گھر کے قریب جنگل تھا راوی کے کنارے ہم رہنے والے تھے تو جنگل تھا جنگل میں ہم شکار کھیلنے جاتے اپنے ساتھ آٹا دال گھی نمک نوکر چاکر ہر شے لے کر وہاں جا کے ہم ایک ہمارا وہاں چاچا سردار ہوتا تھا اس کا ایک کوٹھا ہم قبضے میں کر لیتے ہفتہ دس دن وہاں پڑے رہتے شکار کھیلتے تیتر کا شکار ہوتا تھا تیتر کو جب یہ آئے تو میں کسی تفسیر سے نہیں پڑھ کے بتا رہا کسی تفسیر میں یہ لکھا بھی نہیں ہے یہ اس وہ جو میری زندگی میں ایک تھوڑا سا وقت گزرا ہے وہاں سے میں نے اس آیت کو عقل کیا ہے کہ جب ہم اس کو فائر کرتے تھے نا تو وہ تھوڑا سا اڑتا تھا پھر گرتا تو یوں اپنے پر پھیلا دیتا اور سر یوں کر دیتا ٹانگیں پیچھے چلی جاتی تھیں اور گویا کہہ رہا تھا جی ہوں مینو کو چڈو ہوں میرا وقت وہ بھویں کباب بناؤ تو بھویں بھون کے کھاؤ وہ گر کر اپنے زبان سے یوں کہہ رہا ہے کہ اب میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں میں اس آیت کو وہاں سے سمجھا ہوں کہ میرا رب کہہ رہا ہے ماں باپ کے آگے یوں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں جیسے اسماعیل نے کہا تھا چھری چلا میرے باپ دیکھ اسماعیل کا سبر ماں باپ کا ایسا حق ہے جو ادا ہو نہیں سکتا آپ نے فرمایا سب سے اعلی خرچہ جو جہاد میں خرچے سے بھی زیادہ اجر رکھتا ہو وہ کون سا ہے صحابہ نے کہا جی ہمیں تو نہیں پتا آپ نے فرمایا اولاد کا ماں باپ پہ خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے سے زیادہ بڑا اجر والا خرچ ہے آپ نے فرمایا سب سے بڑا صدقہ بتاؤں سب سے بڑا صدقہ سب سے بڑا صدقہ بتاؤں کہ وہ کیا کہ جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی یہ اس کی بیٹی جوانی میں بیوہ ہو گئی اور وہ واپس گھر آ گئی وہ تو ماں باپ پر بھی بوجھ بن جاتی ہے بھائی تو ویسے ہی نکالنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو میرے نبی نے فرمایا اس بچی پہ خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ سب سے بڑا صدقہ ہے ہے آپ نے فرمایا میں جنت میں جب داخل ہوں گا میں نے کہا نا تھا وہ بلال کا واقعہ سنا رہا تھا کہ میں جاؤں گا تو بلال میرے سواری کی لگام پکڑ کے جا رہا ہوگا آپ نے فرمایا میں جنت میں جاؤں گا تو ایک عورتوں کی جماعت میرے سے یوں کر کے میرے آگے نکل جائے گی مجھ سے آگے نکل جائے گی تو میں کہوں گا تم کون ہو اپنے نبی کے آگے نکل کے جا رہی ہو کون ہو کہیں گے یا رسول اللہ ہم آپ کی امت ہیں آپ کی بیٹیاں ہیں ہم وہ ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور اپنے بچوں کی تربیت کی خاطر دوسری شادی نہ کی اور اپنے جذبات کو اپنے سینے میں سبا لیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مجھ سے بھی آگے جنت میں جا رہی ہیں یہ زندگی اب تمہیں ٹیکنالوجی سے تو نہیں ملے کمپیوٹر سائنس سے تو نہیں ملے فزکس کیمسٹری سے تو نہیں ملے کچھ بچے نوجوان دریا کی سیر کو نکلے دریا میں آ گیا دریا میں تو ملا سے کہنے لگے چاچا کیمسٹری آتی ہے کا پتر میں تو نہ ہی آج سنے دوسرا بولا وہ کہنے لگا چاچا تو نے آدھی زندگی ضائع کر دی دوسرا کہنے لگا چاچا تجھے فزکس آتی ہے کا پتر میں تو آج نہ سنے کا چاچا تو نے آدھی زندگی ضائع کر دی تیسرا بولا چاچا تو نے بیالوجی پڑھی ہے کا پتر میں نے تو کچھ پتہ نہیں کی بلا کا چاچا تو نے آدھی ضائع کر دی اتنے میں آ گیا طوفان اور کشتی لگی ڈولنے تو نے کہا پتر وہ تیرنا سیکھے وہ کہنے کہ کوئی نہ وہ کہنے کہ میری ادھی گئی تو ساری گئی تو کمپیوٹر سائنس تمہیں روٹی کمانا تو سکھائے گی انسان بننا نہیں سکھائے گی انسانیت تمہیں نبی کی زندگی سے ملے گی یا میاں میاں بیوی میں الفت و محبت کا کوئی کانسیپٹ کوئی نہیں ہے لیکن ہمارے اللہ نے ہمارے نبی نے میں طریقہ بتایا یہ مہر کیا چیز ہے مہر مہر کا کیا مطلب کیا کسی کی بیٹی کی کوئی قیمت لگا سکتا ایک ہزار کراؤن حق مہر ہے جی ایک ارب کراؤن حق مہر ہے جی ایک ٹریلین کراؤن حق ہے کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں بن سکتی تو مہر کیا چیز ہے پھر یہ مہر ایک نشانی ہے نشانی ہے نشانی ہے کہ یہ بچی جو آج تیرے نکاح میں آ رہی ہے مرتے دم تک تو نے اس پر خرچ کرنا ہے یہ تیرے بچوں کے پالنے کے لیے تو اس پر خرچ کرے گا تو اسے خرچہ گھر میں بٹھا کے دے گا مہر ایک نشانی کے طور پر ہے جب اما ہوا اور آدم کا اللہ نے نکاح پڑھایا اللہ نے پہلے دن سے عورت کو معزز بنایا آدم علیہ السلام کے لیے مٹی جمع کی پانی ڈالا گوندھا پتلا بنایا اور ننگا چھوڑ دیا اور چالیس سال پڑا رہا پتلا پھر روح ڈالی پھر کپڑے پہنائے پھر جنت میں داخل کیا اگر اللہ چاہتا تو ایک ڈھیری اما ہوا کی بھی بنا دیتا اس میں پانی ڈال گوند کے پتلا بنا کے چھوڑ دیتا ننگا مجسمہ عورت کا یا مرد کا تو کوئی اس میں کشش نہیں ہے تو فرشتوں کو کیا کشش ہونی تھی وہ تو زندہ میں ان کو کوئی کشش نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ایک پتلا ہوا کا بنا دیتا ایک آدم کا بنا دیا تھا نہیں نہیں نہیں نہیں عورت کے لیے مٹی نہیں کٹھی کی پتلا نہیں بنایا گوندا نہیں چھوڑا نہیں بلکہ آدم کو اکیلے جنت میں ڈال دیا اور انتظار کروایا انتظار کروا کے قدر بٹھائی انتظار کر کے چیز آئے نا قدر آئے محنت سے پیسہ آئے تو قدر آئے آگے اولاد کو مفت ملے تو وہ کہتے ہیں یہ گاڑی لینی ہے وہ گاڑی لینی ہاں قدر بٹھائی کیا جنت میں ہے دل نہیں لگ رہا جنت جیسی چیز میں بھی دل نہیں لگ رہا تنہا تنہا تو جب اللہ نے ہوا کو پیدا فرمایا آدم کو سلایا فرشتوں کی آنکھوں پہ پردہ ڈالا پتہ نہیں کیسے پیدا کیا کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کی لیکن جب آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو ایک خاتون مکمل فل ڈریس آپ کے پاس بیٹھی ہیں الٹی طرف اتنا میرے نبی نے اشارتن بتایا کہ دل کے نیچے جو پسلی ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو پیدا کیا کیسے پیدا کیا اللہ کو جان اللہ کو معلوم ہے یا تفسیر اللہ کے نبی کو معلوم ہوگی اور انہوں نے ہمیں نہیں بتائی ہے لیکن فل ڈریس با پر آپ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں سنا ہے نا دنیا کے سب سے حسین آدمی سنا نا بھائی جی، جی۔ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت ایک اور بتاؤں حضرت ہوا عورتوں میں سب سے حسین عورت گزری ہیں ایسی حسین عورت کیا میں تک نہیں آئی پورا فل ڈریس رکھا ہے اس دل کے نیچے والی خشی سے پیدا کر کے علماء کہتے ہیں یہ پیغام دیا کہ عورت بیٹی بہن بیوی ماں پھوپھی خالہ چاچی تائی مامی نانی دادی ساس جس روپ میں بھی ہے دل کے قریب اس کی جگہ ہے اس کی جگہ دل کے قریب ہے اس کو دل میں جگہ دینے ہو پھر اللہ نے نکاح پڑھایا نکاح پڑھا فرشتوں کے ذریعے مہر وہاں بھی ادا ہوا فرشتوں نے کہا یا اللہ نے کہا مہر ادا کرو آدم علیہ السلام نے کہا کیا اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخر نبی آنے والا ہے اس میں ایک دفعہ درود پڑ دے یہ مہر ہے تو یہ مہر کیا ہے یہ مہر ایک نشانی ہے کہ یہ لڑکا اس لڑکی کو کما کے کھلائے گا یہ گھر بیٹھے گی فارغ نہیں یہ اس کی نسل کو تیار کرے گی اس کی نسل کی تربیت کرے گی اس کو اچھا انسان بنائے گی اسے پاکیزہ دودھ پلائے گی اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کے لیے اچھی عورت کا انتخاب کرو اپنی اولاد کے لیے اچھی بیوی کا انتخاب کرو اندھا دھند ہو کر مت کرو جیسے لوگ یہاں پہلے شادیاں کرتے ہیں پیچھے روتے پھرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے اچھی عورت کا انتخاب کرو آپ نے فرمایا الخدرا ادمن خدرا ادمن سے بچنا خدرا ادمن سے بچنا خدرا ادمن یا رسول اللہ کہ یا رسول اللہ وہ خطرہ زمین کیا ہے آپ نے کہا المر ات الحسنا فلمم خدرا دمن خوبصورت لڑکی بد اخلاق اور بد کردار کا اس سے بچنا اس سے بچنا اس سے بچنا فرض فرض بذات دین در بس یاداف دین دیکھنا دین دیکھنا شکلیں کچھ عرصہ چلتی ہیں پھر اثر ختم ہو جاتا ہے پہلے دن سے عزت بٹھائی پہلے دن سے عزت بٹھائی تو مہر اس لیے بھی رکھا ہے کہ میرے ذمے ہے اپنی بیوی کو لانا اپنی بیوی کو کھلانا میری بیوی کے ذمے ہے میرے بچوں کی تربیت کرنا انہیں اچھا انسان بنانا اچھا مسلمان بنانا آپ نے فرمایا سب سے بہترین لقمہ وہ ہے جو آدمی اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے ایک ایک روپے آدمی جہاد میں دیتا ہے ایک روپے آدمی صدقہ کرتا ہے ایک روپے آدمی خرچ کرتا ہے ایک روپے آدمی بچوں کو دیتا ہے یہ سب سے اجر والا وہ ہے جو بھی بچوں کو دیا اور سب سے بہترین مسلمان ہوا ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے سب سے بہترین عورت ہوا جو خامن سے اچھا سلوک کرے عورت اپنے خامن کا شام کو استقبال کرے تو اس کو اتنا اجر ملتا ہے جتنا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اس کے آدھے کے برابر اجر ملتا ہے تو آپس کی ایک محبت ہے مخلوق میں جسے دیکھ کے اللہ خوش ہوتا ہے وہ میاں بیوی کی محبت کوئی مخلوق کی محبت اللہ کو پسند نہیں میاں بیوی کی محبت اللہ کو پسند ہے اور ایک لڑائی ایسی ہے جس کو جس سے اللہ کو سخت نفرت ہے وہ میاں بیوی بی کی لڑائی ہے اور ایک چیز اللہ کو انتہائی ناپسند ہے وہ طلاق ہے اور ایک چیز شیطان کو انتہائی پسند ہے وہ طلاق ہے ایک چیز اللہ کو انتہائی ناپسند ہے میاں بیوی بی کی لڑائی ہے اور ایک چیز شیطان کو انتہائی پسند ہے وہ میاں وہ میاں بیوی بی کی لڑائی ہے اور میاں بیوی لڑ کے سلا کر لیں تو اللہ اس پر اتنا راضی ہوتا ہے کہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے اور مرد کی ذمہ داری عورت سے زیادہ ہے کیونکہ عورت کمزور ہے مرد طاقت پر اس لیے اللہ نے ہمیں کہا آشر بل بالمعروف اپنی بیویوں سے حسن سلوک رکھو تمہیں عجب حدیث سناؤں میں بھی پڑھ کے حیران ہوا تھا سب سے پہلے گناہ اور نیکی کو جب تولا جائے گا تو پہلا عمل جو میرے ترازو میں رکھا جائے گا وہ نماز روزہ حج زکات تبلیغ نہیں سب سے پہلا میرا بیوی سے سلوک تولا جائے گا اور میری بیوی کا جو سب سے پہلے عمل تولا جائے گا وہ خامن سے سلوک تولا جائے گا اگر اچھا ہے تو نیکی میں برا ہے تو گناہ ہوں یہ وہ اخلاق ہے میرے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق کی کوئی شکل ہوتی لو کا نر رفت و لو كان الرفق خلقا لما خلقن لمار خلقا و خل اجمد اگر اچھے اخلاق کی کوئی شکل ہوتی تو دنیا میں ایسی حسین شکل اور کوئی نہ ہوتی لو كان العنف خلقا لو کان العنف خلقا لما لمار الناس خلقا اقبح منه ہو بد اخلاقی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے زیادہ بدصورت اور کوئی شکل نہ ہوتی تو بھائی اس معاشرے کو یا میاں بیوی کا کوئی تصور نہیں یہاں آپس میں تعاون کا کوئی تصور نہیں تم ایک معاشرہ قائم کر کے دو اپنی بیویوں سے سلوک کر کے دکھاؤ بیویاں خانے سے سلوک کر کے دکھائیں کائنات کے افضل ترین ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو لکمے بنا کے کھلاتے تھے ان کے لیے آٹا گوندتے تھے جو کہ حضرت عائشہ کو شروع شروع میں آٹا گوندنا نہیں آتا تھا تو ہمارے نبی خود آٹا گوند کے دیتے تھے ایک دفعہ ہبشی کھیل رہے تھے مسجد میں تو حضرت عائشہ نے کہا میں تماشا دیکھنا چاہتی ہوں تو آپ دروازے میں کھڑے ہو گئے حضرت عائشہ نے یہاں سر رکھا اور آپ دیکھتی رہیں آپ اتنی دیر تک دیکھا کہ آپ تھک کے تھک کبھی یوں ہو جاتے ایک پاؤں پہ سہارا لیتے کبھی یوں ہو جاتے دوسرے پاؤں پہ سہارا لیتے پھر یوں ہو جاتے پھر یوں ہو جاتے پھر کہنے کے عائشہ بس نہ کہنے کا نہیں میرا جی نہیں بھرا اچھا،, اچھا ٹھیک پھر آپ یوں ہو جاتے پھر آپ یوں ہو جاتے جب عائشہ نے کہا بس تو پھر آپ اندر آئے یہ میرے نبی کے گھر کی زندگی صرف نماز روزہ ہماری بنیاد ضرور ہیں لیکن صرف یہی دین نہیں ہے کہ تم جاب میں ہو تم سے جھوٹ ثابت نہ ہو یہاں والو دھوکہ ثابت نہ ہو یہاں والو تم کوئی کاغذات کے لیے جھوٹ نہ بولو صرف فراڈ فریم نہ کرو روٹی سویڈن میں نہیں ہے روٹی اللہ کے خزانوں میں ہے وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے ابن و خراش ایک بڑے سچے آدمی گزرے ہیں ان کے بیٹوں نے حجاج کے خلاف لڑائی لڑی جس میں ان کو شکست ہوئی وہ بھاگ گئے کچھ جو پکڑے گئے سارے قتل کا جس میں سعید بن جبیر جیسے بھی شہید کیے گئے اس جنگ کی وجہ سے تو ان کے بیٹے چھپ چھپا کے گھر پہنچ گئے ان کے بارے میں مشہور تھا کبھی جھوٹ نہیں بولتے تو حجاج نے کہا آج ابن و خراش کو دیکھوں گا کتنا کچھ سچا ہے اولاد کے لیے تو آدمی کیا کچھ نہیں کرتا تو انہوں نے اس کو بلایا کہنے کے ابن و خراش کا جی کب سنا تھا وہ تیرے بیٹے جو میرے خلاف لڑے تھے کوئی ان کی خیر خبر کوئی پتہ ہے کہاں ہیں تو وہ مسکرا پڑے کہنے گئے حجاج زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں گھر میں بیٹھے ہیں تیرا جی چاہے تو پکڑ لے تو حجاج نے کہا ابن فراش تیرے سچ پر تیرے بیٹے تجھے ہدیہ کرتا ہوں اگر تو جھوٹ بولتا تو تیرے سمے سب کی گردن اڑا دے یہ لوگ تمہیں جھوٹا نہ دیکھیں تم میاں بیوی کی سچی محبت پال کے دکھاؤ اولاد کو پیار دو محبت دو ان کو پیار سے دین کے قریب کرو سختی سے دین کے قریب نہ کرو پیار سے دین کے قریب کرو اس کے لیے سنجیدگی سے سوچو جن لوگوں نے نہ سوچا ان کی نسلیں اسلام چھوڑ گئیں میں نے تمہیں بتایا جنوبی امریکہ میں ایک کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی نسل ختم ہو گئی یہ تمہارا دیش ہے اچھے شہری بن کے دکھاؤ یہ تمہارا دیش ہے اچھے مسلمان ہونے کا معاشرہ قائم کرو اس کے تمہیں مساجد کی ضرورت ہے تمہیں مدارس کی ضرورت ہے تمہیں اپنے اسکولوں کی ضرورت ہے تم پیچھے پلاٹ بنانے چھوڑ دو کہ پاکستان اسلام آباد میں پلاٹ لینا ہے وہ کہتا دلی میں پلاٹ لینا وہ کہتا ڈھاکے میں پلاٹ لینا ہے یہاں یہاں پاکستان سے لوگ چندہ مانگنے آ جاتے ہیں ہندوستان سے چندہ مانگنے آ جاتے ہیں ان کا کہ ہاتھ جوڑ دو یہ ہمارا اپنا بہت ہے آپ کا ہندوستان بہت بڑا ہے پاکستان بہت بڑا ہے آپ وہیں سے چندہ کر لو یہاں مسجدیں بناؤ بڑی بڑی مسجدیں دیکھو اربوں نے ماشاء اللہ کتنی خوبصورت مسجد بنائی کتنی بڑی بنائی تم انڈیا پاکستان کے لوگ کرو تھی کٹھے ہی کرنتے رہ گئے کوئی اللہ کے نام پر تو لگو میرے نبی نے کہا جس نے اللہ کا گھر بنایا دنیا میں جنت میں اللہ اس کا گھر بنا دیا بڑی مسجدیں بناؤ بڑے مدرسے بناؤ اپنے بچوں کے قرآن پڑھنے کا نظام سوچو قرآن کا علم پڑھنے کا نظام سوچو اسکول بناؤ جس میں تمہارے اسلامی شریعت اور اسلامی ماحول دے کر ان کو پروان چڑھاؤ آج کے اسکول میں بچی اگر چلی جاتی تو بچی کا کیا قصور ماں باپ کا قصور اگر اتنی ہمت نہیں تو بچوں کو ٹائم دو جن ماں باپ نے بچوں کو ٹائم دیا اور ان کو پیار محبت سے اسلام سمجھایا تو ان کے بچے بچوں کو ٹائم نہیں دیا صرف کمائی کمائی کمائی بیوی کی جاب خامن کی جاب بیوی کی جاب خامن کی جاب ڈبل جاب چھٹی کے دن بھی جاب عید کے دن بھی جاب ان کے بچے سے آئے صرف ایک قوم ہے انڈیا سے گجراتی گجرات کاٹھی کی ان اس قوم کو اللہ نے شرف بخشا ہے یہ جہاں گئے انہوں نے مسجد بنائی مدرسہ بنایا ان کی اولادیں ضائع نہیں ہوئیں سب سے زیادہ میں نے دیکھا پنجاب کی نسلیں برباد ہوئی پٹھانوں کی نسلیں برباد ہوئی آسٹریلیا میں ہزاروں گھر پٹھانوں کے اسلام چھوڑ گئے کہ ان کے ماں باپ نے اسلام نہ بتایا نہ بتانے کے لیے کوئی نظام چلایا بنگالیوں کی نسلیں ختم ہو گئیں پنجابیوں کی نسلیں ختم ہو گئیں سندھیوں کے پٹھانوں کی نسلیں ختم ہو گئیں اگر نہیں ختم ہوئے تو گجراتی کہ وہ غریب انہوں نے چندہ کر کے پہلے مسجد بنائی پھر ساتھ مدرسہ بنایا پھر کوئی نہ کوئی بٹھایا وہاں پڑھانے کے لیے تو ان کی نسلیں ہر جگہ محفوظ یہ تمہارا دیش ہے یہاں سے واپس جانے کا نہ سوچو یہاں ایک اچھا انسان بن کے زندہ رہنے کی سوچو اپنی نسلوں کو اسلام پر باقی رکھنے کے لیے سوچو اس کے لیے پیسے اکٹھے کرو چندے کرو اور جانداری کے ساتھ سوچو گے اللہ تمہیں مسجد بھی دے گا مدرسے بھی دے گا اسکول بھی دے گا ارادے کرو گے تو اللہ نظام چلائے پھر اپنے گھر کو اسکول بناؤ گھر کو مدرسہ بناؤ اپنے بچوں کو ٹائم دو میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو ٹائم دو اثار محبت اگر گھر کو آباد کرنا تو میری ایک نصیحت ایک میری نہیں میرے نبی کی ہے میری زبان استعمال ہو میری زبان آپ نے کہا ماس تمہیں سارے دین کا نچوڑ بتاؤں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں اللہ بے کب ملا کے ہاضا کلے یا رسول اللہ فاب اسلائے تو آپ نے کہا ماس سارے دین کا خلاصہ بتاؤں جی کیا یا کہا ام سکھاگا کم کماز یہ زبان یہ زبان یہ زبان جو مرد گھر آباد کرنا چاہے زبان پہ تالا لگا دے جو عورت گھر آباد کرنا چاہے زبان پہ تالا لگا دے چند دنوں میں گھر جنت بن جائے نہ مرد برداشت کرے نہ عورت کیوں شادیوں کے بعد طلاقیں بہت زیادہ یورپ میں چل رہی مسلمانوں کے بچوں میں طلاق طلاق طلاق طلاق برداشت نہیں سکھائی برداشت نہیں سکھائی معاف کرنا در گزر کرنا نہیں پتا ماں باپ کے مقام کا نہیں پتا صبر و اللہ ہم آفسرین الگ دو کام کیا کرو جب مصیبت آئے نماز پڑھو صبر کرو پھر کہا میں صبر والوں کے ساتھ ہوں یہ نہیں کہا میں نمازیوں کے ساتھ ہوں کہا میں صبر والوں کے ساتھ ہوں تو اس زبان پہ قابو پالو تو آپ کا گھر آباد آپ کی شخصیت اتنی پرکشش ہو جائے گی کہ لوگ آپ کی طرف کھچیں غصے اس سے مسکرانا سیکھو کڑواہٹ کو مٹھاس سے بدلنا سیکھو اپنی ناک کٹوانا سیکھو لوگوں کے آگے جھکنا سیکھو اللہ کی قسم اللہ تمہیں اٹھا کے دیکھا میرے نبی نے فرماؤ میں گارنٹر ہوں اور کہیں سے لاؤں اور اس کے علاوہ کوئی اور گارنٹ یہ کمپنی سودا دیتی ہیں جو برانڈیڈ ہیں تو ساتھ وہ وارنٹی دیتی ہیں تو آپ مطمئن ہوتے ہو ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی ہوگا تو انشاءاللہ میں واپس دوسری چیز مل جائے گی اب میں اللہ کے نبی سے بڑا گارنٹر کہاں سے لاؤں میرا نبی کہہ رہا ہے مجھے گارنٹی کے لیے قبول کر لو تم جھک جاؤ معاف کرو اگر اللہ تمہیں اگر تمہاری عزت کھٹ جائے تو مجھ سے آ کے لے لیں معاف کرنا سیکھو اللہ عزت بڑھائے گا یہ ایک چھوٹا سا خاکہ ہے اسلام کی زندگی کا جو میں نے دو گھنٹے میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے آپ اسی دیش سے ہو اسی کو دیش بناؤ آپس میں محبت کی فضا قائم کرو مسجدیں بناؤ مدرسے بناؤ اسکول بناؤ تبلیغ کو زندہ کرو تبلیغ والوں سے کہتا ہوں اللہ سے مانگو بڑا مرکز اللہ سے مانگو پاناما میں گیا وہاں دیکھ کے میں حیران ہوں چھوٹا سا ملک ہے لمبائی ایک ہزار کلو میٹر چوڑائی ساٹھ کلو میٹر کہیں ساٹھ کلو میٹر سے کم ہے ساٹھ کلو میٹر سے زیادہ کہیں بھی نہیں کم ہوتی ہے زیادہ نہیں ہوتی اس میں ٹوٹل پانچ سو مسلمان ہیں بر صغیر سے اور ہیں سارے گجراتی اور پچیس وہاں پاکستانی ملے شاید ایک آدھ کوئی اور ہو دو چار بنگالی ملے اور ڈھائی ہزار کے قریب عرب ہیں تو ٹوٹل پاناما کی آبادی تین ہزار ہے تین ہزار وہ مجھے لے گئے کہ مولانا آپ کو مدرسہ دکھانا ہے اور پاناما سٹی سے کوئی پچاس کلو میٹر جا کے انہوں نے مجھے مدرسہ دکھایا میں دیکھ کے حیران پریشان ہوگا کہ اتنے بڑے مدرسے تو پاکستان میں نہیں ہندوستان میں نہیں بنگلہ دیش میں نہیں کوئی کوئی مدرسہ اس لیول کا ہوگا اتنا بڑا مدرسہ بنایا اور پورے جنوبی امریکہ اور امریکہ کے بچے وہاں قرآن پڑھ رہے ہیں وینزویلا کی ایک لڑکی مس یونیورس سلیکٹ ہوئی تھی اس کو ایک ارب نے مسلمان کیا اس کی دعوت سے وہ مسلمان ہوئے پھر ان سے شادی کی اس مس یونیورس کے دو بیٹے وہاں قرآن حفظ کر رہے تھے وہ سو اور ستر بچہ وہاں پڑھ رہا تھا اور میں نے کہا اتنے پیسے سے وہ سارے یا متوسط ہیں یا غریب ہیں مطلب مالدار کوئی نہیں ہے ہاں ارب مالدار ہیں لیکن وہ اتنے مست ہیں کہ ان کو ہوش ہی نہیں کہ کوئی ہم مسجد بنائیں کوئی مدرسہ بنائیں تو اپنے بچوں کے لیے اس لیے جنوبی امریکہ میں سب سے زیادہ اربوں کی نسلیں مرتد ہوئی تو بھائی لمبی سوچ سوچو مسجد عائشہ میں میں نے بیان کیا تو میں نے باہر جب نکلا تو اتنی چوڑی سڑک تو مجھے اخلاق صاحب کہنے لیں سو سال پرانا یہ نقشہ ہے سو سال پہلے انہوں نے سوچا کہ آئندہ یوں ہوگا تو اس کے مطابق سڑک بنائی جائے تم بھی اپنی نسلوں کو سوچو یوسف علیہ السلام کے بھائی بارہ تھے جو مصر میں گئے جب مصر میں گئے تو بارہ بارہ اور جب علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے تو چھ لاکھ آج تم تھوڑے نظر آ رہے ہو کل کو یہی تم زیادہ ہوتے تمہارا یہ مسلم صاحب بتا رہے تھے کہ ہماری جو گوری پاپولیشن ہے اس پر اگر ہم آگے بچوں کو تقسیم کریں تو ڈیڑھ بچہ فی گھر آتا ہے ڈیڑھ بچہ تو ان کی تو نسل نہیں بڑھے گی تم بڑھاؤ نسل کم بچے خوشحال گھرانا نہیں ہوتا نیک بچے خوشحال گھرانا ہوتا ہے بچے نیک ہوں تو دس بھی ہوں تو مزے اور ایک ہی اور بدماش ہو تو کیا کروں سر پکڑ کے بیٹھو گے بچیاں نیک ہوں بچے نیک ہوں تو رحمت اور تھوڑے ہوں نافرمان ہوں شکر ہے ہماری اکثر عوام ان پڑھ ہے لہذا وہ اس چکر میں آئے نہیں صرف پڑھے لکھے لوگ تھوڑے سے چکر میں یا مالدار لوگ آئے کہ مالدار وہ ہو جدا یہ تھوڑے سفید کرنے میں پتہ نہیں کہ تھی سفید کر میں دوں اچھے تم سویڈن کے ایڈوانس ملک تم سے اچھے تو ہمارے پاس ہوتا بند ہو گئی چلو بس کرتے ہیں نہیں پوچھ چلتا تو میرے بھائیوں اپنے بچوں کے لیے سوچو آئندہ نسلوں کے لیے اپنے لیے سوچو کہ ہم نے اللہ کے دین پر یہاں زندہ رہنا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے بڑوں کے لیے تبلیغ کی محنت ہے چھوٹوں کے لیے مسجد مدرسے اسکول کی محنت ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے ایک خوبصورت معاشرہ قائم کر سکیں اس میں سچائی ہو محبت ہو الفت ہو ہمدردی ہو ایک دوسرے کو معاف کرنا ہو اور اللہ کے ساتھ صلح ہو اللہ سے جنگ نہ ہو تو اس کی سارے بھائی نیت کرتے ہو اب بڑوں سے کہتا ہوں کہ بھائی اپنی چھٹیوں کی ترتیب بنا کر اپنے آگے اگلے مہینے میں دو مہینے میں تین مہینے میں چھ مہینے میں سال میں جو بھائی چار مہینے کے لیے تیار ہوں چالیس دن کے لیے تیار ہوں اپنے کھڑے ہو کے اپنا دیدار کرا دیں وہ کھڑے ہو کے اپنی زیارت کرا دیں اتنوں کے نام لکھو ماشاء اللہ لو سارے کھڑے ہو گئے اللہ خوش رکھے اللہ خوش رکھے چلو بیٹھو بیٹھو اللہ کے فضل سے آپ سب کے نام اللہ نے لکھ لیے سب کے نام لکھے بیٹھو بیٹھو ایک آپ سے آخری مطالبہ آخری ڈیمانڈ مسورات سے بھی آپ سے وہ کیا ہے کہ آج تک جو ہم نے زندگی گزاری کچھ اپنی مرضی کو گزاری کچھ اللہ کی مرضی کو گزاری کبھی اپنے رخ پہ چلے کبھی اس کی مان پہ چلے کبھی شیطان کے پیچھے کبھی رحمان کے پیچھے تو آج ہم اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آج میں سب آپ مجھے اکثر آپ ماشاء اللہ نوجوان نظر آ رہے ہو اور ہمیشہ نبیوں کا جھنڈا اٹھانے والے نوجوان رہے مدینے میں جلدی اسلام کیوں پھیلا کہ آپ کے جانے سے پانچ سال پہلے مدینے کے سارے بڑے بڑے جو سردار تھے جنگ بآس میں قتل ہو پیچھے رہ گئے نوجوان انہوں نے یوں بات کو لیا اور اٹھا کے کہاں سے کہاں پہنچا دی اور مکے میں کم جھگڑے چلتے رہے کہ بڑے بڑے سردار زندہ تھے انہوں نے بات کو نہیں لیا جس سے درخت خشک ہو جائے تو پانی بھی دو تو ہرا نہیں ہوتا ہے اور جو نرم ٹہنی ہوتی ہے اسے تھوڑا سا پانی ملے تو اور جھکتی اور پھلتی اور پھولتی ماشاء اللہ تم مجھے جو اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو تم مجھے اللہ کے نبی کی نرسری نظر آ رہے ہو اور جو کام نوجوان کر سکتا ہے پورا نہیں کر سکتا ہے اس لیے اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جوانی میں نبوت دی چالیس سال کی عمر بہترین جوانی مکمل جوانی میں نبوت عطا فرمائی اور نوجوانوں کو نبیوں کا ساتھی بنایا روم کے بادشاہ نے ابو سفیان سے یہ پوچھا کہ وہ جو نبوی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے ماننے والے نوجوان ہیں یا بوڑھے تو ابو سفیان نے کہا نوجوان تو اس نے کہا یہ بھی نبوت کی نشانی ہے کہ نبی کے ماننے والے نوجوان تو آپ ساؤتھ کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہو رہی کہ ماشاءاللہ اللہ کے نبی کی نرسری آئی ہوئی ہے اور اللہ کے نبی کی نرسری کے پھول اور سارے آپ تو آپ یہ جھنڈا اٹھاؤ اس کے لیے ہر ہر مسلمان کو تیار کرنا ہے ہر ہر مسلمان کو تیار ہر گھر پر جا کے دستک آپ کے ذمہ صدا لگانا ہے دنوں میں اتارنا میرے اللہ کا کام ہے تو ایک آپ سارے نوجوان بیٹھے ہوئے افسر ماشاءاللہ میں آپ سب سے مستورات سے آخری ڈیمانڈ یہ کرتا ہوں کہ آج اللہ کی بارگاہ میں سارے توبہ کر کے اٹھو آج تک جتنے گناہ کیے تو اللہ معاف کر اور آئندہ تو اس سے سلا کرتے ہیں اور چونکہ ہم انسان ہیں ہم سے پھر بھی گناہ ہو سکتا ہے تو اگر دوبارہ ہوگا تو پھر توبہ کر لیں گے کیونکہ میں اللہ پہ قربان جاؤں اس نے توبہ کے لیے کوئی حد مقرر نہیں کی ہے اور آخری لمحے کی توبہ بھی ہو تو قبول ہے میرے نبی نے ایک واقعہ سنایا میں سنا دیتا ہوں پھر نماز کا وقت قریب ہے بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا اس کا نام تھا کفل وہ بہت غلط زندگی تھی ہر رات نئی لڑکی اس کے کمرے میں ہوتی تھی شراب چلتی تھی رقص چلتا تھا اور فاسی ہوتی تھی ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا ساٹھ دینار ساٹھ دینار کا مطلب ہے کوئی بارہ لاکھ روپیہ اس نے خرچ کیا ایک لڑکی پر ایک لڑکی پر ایک رات کے لیے پاکستانی سکہ پاکستانی سکے کے مطابق دس سے بارہ لاکھ روپیہ خرچ کیا ایک لڑکی جب وہ کمرے میں آیا تو وہ لڑکی بیٹھی رو رہی تھی تو کفل نے کہا میں نے زبردستی تو کوئی نہیں تم خوشی سے آئی تو تم کیوں رو رہی ہو پھر تو اس نے روتے روتے کہا کہ فل میں پیشہ ور نہیں میں عزت دار ہوں مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچا مجبوری لے کر آئی اس پر میں ایک اضافہ کیا کرتا ہوں کہ جب لوگ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ دیتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی کچھ عرصے سے میں نے طوائفوں کے پاس جانا شروع کیا ان کو میں جا کر ملا ہوں اور اللہ کے فضل سے کتنی بچیوں کی توبہ کا اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا ہے اور کتنی بچیاں وہ محلہ جوڑ کے شادی کر گئیں بال بچوں والی ہو گئیں عمریں کر لیے تسبیاں ہاتھ میں آ گئیں مسلم پہ بیٹھ ہوئے الگ کہانی ہے لیکن اللہ کی قسم اللہ کے گھر میں ہوں بڑا مظلوم تب انہیں گھنگرو پہنانے والے کوئی اور ہیں انہوں نے خوشی سے گھنگرو نہیں مانا انہیں نچانے والے ویسے ہی معزز ہیں اور ناچنے والی طوائف بن گئی ان کے کپڑے اتارنے والے ویسے ہی عزت دار ہیں اور وہ طوائف بن گئے ان کی عزتوں سے کھیلنے والے اسی طرح چودھری بھی ہیں نواب بھی ہیں سردار بھی ہیں میاں صاحب بھی ہیں لیکن وہ طوائف بن گئی اس کی حوث کا شکار ہوئے طوائف بن گئی اس نے کہا کفل میں عزت دار ہوں مجھے بھوک نہیں آ تک پہنچا ہے تو کفل رونے لگا انہوں نے کہا اٹھ جا چلی جا تو میری بہن ہے جس عزت سے آئی تھی اس سے چلی جا اور میں بڑا گندا انسان ہوں میں آج تیرے آنسوؤں کو دیکھ کے توبہ کرتا ہوں تو میرے لیے دعا کر اللہ مجھے معاف کر دے میری زندگی بڑی غلط گزری ہے وہ لڑکی اس کو دعا دیتی گھر چلی گئی چند لمحے بعد کفل مر گیا ہوتا جوانی کل یہ شخص اگر مردہ ملتا تو کوئی اس کو غسل دینے نہ آتا کندھا دینے نہ آتا جنازہ پڑھنے نہ آتا خبر میں اتارنے نہ آتا یہ اتنا بدنام تھا میں اس نیلی چھت والے پر قربان جاؤں کہ ایک لمحے پہلے کی توبہ یا ایک گھنٹے پہلے کی توبہ یا آدھے گھنٹے پہلے کی توبہ پر اس نے کیا کیا جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کسل کے دروازے پر لکھا تھا ان اللہ قد غفر کفل لوگو اللہ نے کفل کو معاف کر دیا کیا مطلب جاؤ جنازہ پڑھو جاؤ کفن دو جاؤ غسل دو جاؤ کندھا دو ہم معاف کر چکے ہیں وہ ایسا رحیم و کریم ہے وہ موسا علیہ السلام کا امت ہی تھا تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی بیٹھے ہو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ یہ آج آیا توبہ کرتے اٹھو نیت کرتے ہو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اگر آپ نے دل سے کہا ہے تو اللہ کی قسم آپ کے پچھلے سارے گنا معاف ہو سب معاف ہو گئے سب معاف ہو گئے سب معاف ہو گئے تم سارے ایسے بیٹھے جیسے آج ماں نے جنم دیا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلے ہو باہر نکل کے کچھ کرو گے تو نیا لکھا جائے گا سب معاف سب معاف اللہ خوش ہو گیا ہے فرشتے اس مسجد کے خوش ہو گئے ہیں آسمان تک دروازے کھل گئے ہیں جنت کی حوریں بھی تمہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہی ہیں اور جو ہوا تم سے ٹکرا رہی وہ بھی خوش ہو رہی ہے کہ آج اتنے غفلت کے دیش میں اتنے امت کے مرد و عورتوں نے اللہ سے صلح کر دی آپ کو مبارک ہو اور پریشان نہ ہونا ان نہیں اقل تولا یبنا آدم لو بلغت ذنوب عنان السما ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی یبن آدم ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك ولا ابالی یبن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لا تشرب بشیئا لاتیتک بها مغفرتا ولا ابالی میرے بندے اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا اور آسمان آسمان کی چھت کو لگا کوئی اتنے کر سکتا ہے کہتا تو کر پھر ایک دفعہ کہہ دے اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کر دوں نہ ہو گئے اب دعا مانگو اللہ لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله فصل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة اے ہمارے رب اے ہمارے اللہ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا غلق المزین یا رحم المساکین یا رحم الرحمین تیرے حبیب کے امتی بندے بندیاں تیرے محبوب کے بیٹے بیٹیاں غفلت کے دیس میں تیرے گھر میں جمع ہو کر آتی ہے اللہ تو خوش ہو جا اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے اللہ ہم سے راضی ہو جا یا اللہ ہمیں محبت کی نظر عطا فرما ہمیں بخشش کی نظر عطا فرما یہ تھوڑا سمجھنا تیرے حبیب کی امت کا بندے بندیاں بیٹے بیٹیاں بچے بچیاں تیرے حبیب کی امت کا یہ چھوٹا سا خلاصہ اس غفلت کی جگہ میں جمع ہوا ہے اس صوبہ پہ ہمیں سب کو پکا کر دے پکا کر دے پکا کر دے انہیں ان کی نسلوں کی حفاظت فرما انہیں مسجدیں عطا فرما انہیں سور عطا فرما انہیں مدارس عطا فرما ان کا آپس میں جوڑ پیدا فرما ان میں محبتیں پروان چڑھا جو لڑوں میں صلح کروا دے جو روٹھے میں ان کو آپس میں منا دے جو بچھڑے ہیں ملا دے جو مقروض ہیں قرض ادا کروا دے جو قانونی پریشانیوں میں ان کی قانونی پریشانیاں دور فرما دے جو تندرستی کا شکار ہے انہیں فراقی عطا فرما ان سب مرد و عورتوں کو آگینی نسلوں کو اسلام کا چلتا پھرتا نمونہ بنا اے میرے مالک تو نے ہمیں جمع کیا اپنی طاقت سے جمع نہیں ہو سکتے دور سے آئے یا قریب سے آئے تیری توفیق سے آئے پھر مولا یہ توفیق ہم سے چھن نہ جائے اللہ تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے تو نے روکا ہم نہ روکے آج پھر عزم کرتے ہیں توبہ کا پہلے بھی کئی دفعہ کی ہے پھر توڑ توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اس بچے کی طرح جو ہر کھلونا اس شرط پہ لیتا ہے کہ نہیں توڑوں گا تھوڑی دیر کے بعد توڑ کے بیٹھا ہوتا ہے پھر اما کو رو کے دکھاتا ہے باپ کو رو کے دکھاتا ہے ماں باپ نے اللہ کے دے دے میرے مالک ہم نے بہت دفعہ توبہ کی ہے تو اتنی دفعہ توڑ دی ہے کہ یا اللہ سوا در کی تو کوئی نہیں ہے شکر ہے تو قریب ہے شکر ہے میرے مولا قریب شکر ہے میرے مولا تیری رحمت تیرے غصے سے شکر ہے تو نے کوئی حد مقرر نہیں کی شکر ہے میرے مولا تو نے اس کے لیے کوئی عمر کی قید مقرر نہیں ہے جب آئے جتنی دفعہ آئے تو خوشی سے بات کرتے ہم نے بہت دفعہ یہ توڑا ہے عہد و پیمان آج پھر کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ باہر جاتے ٹوٹ جائے پر یہاں سچے دل سے کر ہمیں تو کے پکا کر رہے ہم تیری محبت چاہتے تیری عزت و جلال کی قسم دل میں تجھے بسانا چاہتے ہیں تیرے حبیب سے عشق کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری نیت میں کھوٹ نہیں ہے ہمارا عمل کھوٹا ہو جاتا ہے ہماری نیت میں کھوٹ نہیں ہمارا عمل کھوٹا ہو جاتا ہے اللہ اس دل کو اپنے لیے قبول کر لے اس دل کو اپنے لیے قبول کر لے اس دل کو اپنے لیے قبول کر لے ورنہ میدان معاشر میں کہیں جگہ نہیں ملے گی چھپنے کی نہ ہونے کی اے میرے رب ہم تجھے اپنا بنانا چاہتے ہیں ہمیں اپنا بنا لے یہاں کی رسوائیوں سے بچا قبر کی رسوائیوں سے بچا میدان معاشر میں جب تو اعلان کرے گا ممتاز تاز مجرم الگ ہو جاؤ میرے رب ہمیں مجرموں میں نہ کھڑا کر دینا ہمیں بیڑیاں ہتھ کڑیاں نہ لگا دینا ہمیں اپنے نیک بندے بندیوں کے پیچھے جگہ دینا ان سب کو قبول فرما ان سب کو قبول فرما ان سب کو قبول فرما صلی اللہ تعالی نبی کریم تعمید رحم